ہیں بیکار پیدا نہیں کیے گئے یہ یہ ذمہ داریاں ہیں تمہاری اور یہ تمہارے اوپر پابندیاں ہیں سورت نور مدنی یتن آیا سور نور مدنی ہے اور اس میں چونسٹھ آئے تھے وہ اور رکو آئے اور نو رکو ہیں اس سور کا مضمون بنیادی طور پر انسانوں کو بلند اخلاق کی تعلیم دینا اور انسانی معاشرے کو پراگندگی سے اور برے اخلاق سے بچانا ہے بالکل شروع میں ہی احکام ہیں کہ اگر شادی شدہ ہونے کے بغیر کوئی مرد عورت برکاری میں مبتلا ہوں تو اس کی کیا سزا ہے اور اگر کوئی ان پر الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکیں اس کی کیا سزا ہے میاں بیوی آپس میں الجھ جائیں شوہر اپنی بیوی پر ایسے گندے الزام لگائے اس کی کیا سزا ہے اس کے بعد دو رکو تک اس خاص واقعے کا تذکرہ ہے جس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور پھر تیسرے رکو سے چوتھے رکو سے وہ تعلیمات دی گئی ہیں جن پر اگر انسانی معاشرہ عمل کرے گا تو اس طرح کی برائیوں سے سو فیصد وہ بچ سکتا ہے یہ برائیاں رونما ہی نہیں ہوں گی دو رکو میں یہ تعلیم آئی اس کے بعد پروردگار کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں مالک الملک کا تعارف کرایا گیا آخر کے دو رکوعوں میں اس پر عمل کرنے کی اہمیت کو بتایا گیا واقعہ کیا ہے سورت النور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ عورتوں کو سورت النور پڑھاؤ اس لیے کہ اس میں اخلاق کی بلندی کے یہ واقعات ہیں واقعہ کیا پیش آیا اس کا تذکرہ دوسرے رکوع سے ہوگا تو انشاءاللہ وہیں پر عرض کرتا ہوں کیونکہ پھر اس سے مناسبت ہوگی الرحیم سورت اللہ یہ ایک سورت ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے وہ اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے وہ ان ذل فیح آیا اور ہم نے اس میں اتارے ہیں واضح قسم کے احکامات واضح آیتیں واضح قسم کے احکامات لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو سارا قرآن پروردگار نے نازل کیا صورت نور بھی پروردگار نے نازل فرمائی لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا یہ ایک صورت ہے انزل جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور جو جو صورت پروردگار نے نازل فرمائی ان کے احکامات بھی انسانوں پر فرض فرمائے لیکن اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے فرمایا وہ فرد اور ہم نے اس کے احکامات کو تم پر فرض کیا اس صورت کو فرض کیا اس کے احکام کو فرض کیا جو جو صورتیں نازل ہوئیں ان کے بیچ میں واضح احکام آئے لیکن اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے تیسری بات ارشاد فرمائی وانا آیا تمبینات اس میں ہم نے واضح قسم کی آیتیں نازل فرمائی صاف صاف احکام نازل فرمائے لعلکم تذکرون اے انسانوں اے ایمان والو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں الزانیت کل واحد منہما مئت جلدہ میں کر بدکاری کرنے والی عورت وزانی اور بدکاری کرنے والا مرد فجلدو کل واحد کوڑے لگاؤ ہر کسی کو منہما ان میں سے می آتا جلدا سو کوڑے والا فی دین اللہ اور نہ پکڑے تم کو نہ آئے تمہارے اوپر بھیما ان دونوں کے بارے میں رفتن کوئی نرمی ان دونوں پر کوئی نرمی نہ آئے تمہیں فی دین اللہ اللہ تعالی کے دین کے بارے میں ان کن تم تو نہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو والیوم الاخر اور آخرت کے دن کو مانتے ہو اگر تمہارا آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ان کے بارے میں تمہیں قطعا کوئی طرف نہیں آنا چاہیے ان کے بارے میں تمہارے دنوں میں بالکل نرمی نہیں آنی چاہیے یہ سخت حکم ہے یہ حکم تمہیں نافذ کرنا ہے اس پر تم کو عمل کرنا ہے اور صرف قرآن کریم ہوتا تو ہم یہ حکم سب کے لیے سمجھتے ہیں لیکن چونکہ قرآن کریم کی تفسیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے لیے تشریف لائے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ سو دروں کا سو کوڑوں کا حکم اس جوڑے کے اس مرد و عورت کے لیے ہے جن کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو اور جو شادی ہونے کے بعد پھر ایسے گندے کاموں میں مبتلا ہوں ان کی سزا ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے انسانوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے آج کے دور میں خاص طور سے کہتے ہیں یہ تو بڑی سخت سزا ہے تو جرم بھی بڑا سخت ہے اور یہ سزا ایسی نہیں ہے کہ راستے چلتے لوگوں کو یہ سزا مل جائے گی اور خاص طور سے آج کل کے ماحول میں جس میں میں اور ہم آپ جی رہے ہیں ایسے ماحول میں یہ سزا اس کے لیے چوتھے رکو سے کچھ احکامات ہیں اسلامی مملکت وجود میں آ چکی ہو بالکل ایک صالح ماحول وجود میں آ چکا ہو انسانوں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے سخت ترین قسم کے انتظامات ہو چکے ہوں وہ سارے انتظامات موجود ہیں انسانوں کی عزت کو محفوظ کیا گیا ہے اس کے باوجود کوئی اپنی عزت کو تار تار کرتا ہے پھر یہ احکامات ہیں آج کے اس گندے ماحول میں اس سزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں کوئی دن خالی نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایسا گندا حادثہ نہ پیش آتا ہو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ حکمت بتائی جا رہی ہے اس سزا کی کیا حکمت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی سزا جس قانون کے تحت ہوگی وہ بہت بڑے کسی ملک میں شاید سالوں میں جا کر کے کبھی ایسا حادثہ پیش آئے گا سالوں میں کبھی جا کر ایسی سزا کی نوبت آئے گی لیکن پھر یہ سزا کیسی دینی ہے بند کمرے میں نہیں کال کوٹری میں نہیں یہ سزا کھلے میدان میں دینی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو ایمان والوں کو بلانا ہے اس لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ڈریں کہ اس عمل کی کیا سزا ہے ولیشہد عذابہما اور چاہیے کہ گواہی دیں حاضر ہوں عذابہما اس سزا کے موقع پر ان دونوں کو سزا دینے کے وقت میں مصدر جب مذاق ہوتا ہے تو اکثر مفول فی بن جاتا ہے بولیے شد آغا چاہیے کہ ان دونوں کو سزا دینے کے وقت میں حاضر ہوں طائفت من المؤمنین ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت ایمان والوں کا ایک بڑا اس کے بعد دوسری بات الزانی لا کی الا زانیہ اس گندے کام کی اور گندگی کو بیان کرنے کے لیے الزانی لا کی الا زانیہ بدکار مرد لا الا زانیہ نہیں نکاح کرتا ہے مگر کسی بدکار عورت سے یہ بھی ایک بڑی سخت سزا ہے ایسے عمل والا یہ سوچ لے کہ اس کو کبھی بھی شریفانہ ماحول میں کہیں رشتہ نہیں ملے گا اس کو نیک ماحول میں رشتہ نہیں ملے گا اگر ملے گا کہیں تو اپنے جیسے گندے ماحول میں ملے گا بدکار مرد نہیں نکاح کرتا ہے مگر بدکار عورت سے اور اس کی طبیعت بھی ایسی گندی ہوتی ہے پھر اپنے جیسی گندی کو تلاش کرتا ہے او مشرکتن یا کسی شرک کرنے والی سے نکاح کرتا ہے وزانیتوں اور بدکار عورت کو بھی احساس دلایا گیا تجھے بھی کوئی شریف گھر کبھی نصیب نہیں ہوگا وزانیت لا ینکحوہا اور بدکاری کرنے والی عورت لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتا ہے اس سے الا زانن مگر کوئی بدکار مرد ہی او مشرکن یا کوئی شرک کرنے والا انسان وہی اس سے نکاح کرے گا کیا ایسے مرد اور عورت کو اچھے ماحول میں نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے ان کو سزا ہو چکی ہے سزا لگ چکی ہے تو کیا ان کے لیے جائز نہیں ہے امت میں سے تھوڑا سا ایک طبقہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل کرنے والا وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل نہیں ان کو انسانی ماحول میں نیک ماحول میں کہیں پر رشتہ نہیں دیا جا سکتا ہے اور ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے بدکار کے لیے بدکار ہی تلاش کی جائے گی اور بدکارنی کے لیے بدکار مرد تلاش کیا جائے گا اسی کے ساتھ جن کے ساتھ بدکاریاں انہیں کے ساتھ نکاح کریں گی لیکن پچہتر فیصد یا اس سے بھی زیادہ امت کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح کے بدکاروں کو کہیں رشتہ نہیں ملتا ہے اور یہ ان کو ڈھایا جا رہا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو کیسی زندگی بتاؤ گے پھر آگے جو نسل تمہاری وجود میں آئے گی وہ کیسی ہوگی گندا ماحول بنے گا تم کو شریف ماحول میں کہیں اجازت نہیں ملے گی چنانچہ امت کا مجموعی طور پر اسی پر عمل ہے کہ اگر ایسے لوگ نکاح کریں گے اچھے ماحول میں نکاح ہو جائے گا لیکن ایسے گندے لوگوں کو کون رشتہ دے گا الزانی لا لائم الا زانیہ بدکار مرد نہیں نکاح کرتا ہے مگر بدکار عورت سے او مشرکہ یا کسی شرک کرنے والی سے اور بدکار عورت لا کی نہیں اس سے کوئی نکاح کرتا ہے اللہ زان مگر کوئی بدکار مرد او مشرک یا کوئی شرک کرنے والا مرد اللہ اکبر وحرم ذلك على المؤمنین اور یہ بات ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہے یہ بات سے کون کیا بات مراد ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بدکار مرد نیک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور نیک عورت کسی بدکار مرد کے ہاں نہیں دی جا سکتی وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ یہ نکاح کرنا اچھے گھروں میں ان کا رشتہ کرنا یہ حرام کر دیا گیا ہے ایسے لوگوں کو ایسے گندے ماحول میں رکھو لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ یہ گندے کام حرام کیے گئے ہیں ایمان والوں پر اور اسی پر میں نے عرض کیا کہ امت کا عمل بھی ہے آج والذین یرمون المحصنات ثم لم ضم علم شهداء یہ سخت سزا کیوں بیان کی گئی تاکہ انسانی ماحول پاک ہو سکے کوئی تصور نہ کر سکے گھروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی ایسا تصور کرنے سے جسم پر رنگ ٹکڑے ہو جائیں کہ کیا سزا ہے وہ سمجھے کہ کل سب کے سامنے میرا پورا خاندان ہوگا ماں باپ بھی ہوں گے میرے بھائی بہن بھی ہوں گے چھوٹے اور بڑے سب ہوں گے ان سب کے سامنے مجھے یہ سزا دی جائے گی کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی یہ سخت سزا تو بیان ہوئی لیکن اس سے کوئی ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اس کے لیے ایسی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ شاید انسانی ماحول میں یہ سزا کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اور مالک الملک چاہتا بھی یہی ہے کہ ہاں پابندیاں کیا ہیں چوری ہو جائے دو گواہ کافی ہیں اور کوئی حادثہ پیش آ جائے دو گواہ کافی ہیں کسی کا قتل ہو جائے دو گواہ کافی ہیں لیکن اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چار گواہ اور چاروں کے چاروں بھی مرد کیوں عدالت میں اس کو جو بیان کیا جائے گا اس کو بالکل ننگے الفاظ میں بیان کیا جائے گا اشارے کنائے میں نہیں بیان کیا جائے گا صاف صاف بیان کیا جائے گا جو ننگے الفاظ میں بیان کرنا ہے وہ عورتوں کے بس میں نہیں ہے ایک شریف خاتون وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتی ہے وہ اس طرح گواہی نہیں دے سکتی ہے اس لیے اس کو اس میں گواہ نہیں بنایا گیا اور پھر ویسے بھی عورت کے لیے اس کا گواہ بننا اس کے لیے نوز باللہ خود اس کے لیے اخلاق باختہ ہونے کی علامت اس لیے عورت کو اس سے نکالا گیا صرف مرد گواہ ہوں گے اور مرد بھی کیسے ہوں گے گواہ جن پر کبھی الزام نہ لگا ہو کسی گناہ کا جو فسق میں مبتلا نہ ہو اگر فسق میں مبتلا ہے کوئی آدمی کلم کلّہ دین کی مخالفت کرتا ہے کسی کا گناہگار ہونا ثابت ہے کسی کا جھوٹا ہونا کبھی ثابت ہوا ہے اس کو بالکل نہیں گواہ بنایا جائے گا گناہگار اور جھوٹا ہونا تو دوسری بات ہے جس سے اخلاق کی معمولی کمزوری جو شریعت نے جس کا احترام کیا اگرچہ اس کے ذہن میں وہ کمزوری ہے بھی نہیں اس کو بھی گواہ نہیں بنایا جائے گا مثلا ایک آدمی راستے کھاتے چلتے ہوئے چنے کھاتا رہتا ہے عام انسانوں کے نزدیک یہ کوئی اخلاق کی کمزوری نہیں ہے شریعت نے اس کو کمزوری سمجھا اس کو بھی گواہ نہیں بنایا گیا ایک آدمی بازار میں چلتے ہوئے اکیلے کھا رہا ہے اس کے ذہن میں اور عام لوگوں کے ذہن میں یہ کوئی اخلاقی کمزوری نہیں اس کو بھی گواہ نہیں بنایا جائے گا ایک آدمی مجلس میں یوں ہی گپے ٹھوکتا ہے اور پھر کر لگا لگا کے ہنستا ہے اس کو بھی گواہ نہیں بنایا جائے گا اب جس کے لیے یہ معلوم ہو کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس نے فنا کام نہیں کیا اور یہ فنا سنت چھوڑتا ہے اس کا تو تصور ہی نہیں ہے اس کی تو اذان مکرو اس کی تو تکبیر مکرو اس کو کہاں جو سنت چھوڑتا ہو ان کو گواہ نہیں بنایا جائے گا نیک لوگ گواہ بنیں گے اور نیک بھی مرد ہوں گے اور وہ بھی کیسے گواہ ہوں گے چشم دید گواہ چشم دید گواہ چاروں کو الگ الگ بلایا جائے گا اور چاروں اپنا واقعہ پیش کریں گے کہ بالکل ہم نے دونوں کو کھلی آنکھوں دیکھا ہے اور بالکل نوز باللہ بہنا دیکھا ہے ظاہر ہے دو انسان ایسے کون پاگل انسان ہوں گے کہ جو چار آدمی کو گواہ بنائے اور پھر چار آدمی بھی اس طرح کے تلاش کر کے لائیں نیک قسم کے لوگ اور پھر وہ بہنا کھلے طور پر گناہ کریں بالکل مقصد بھی یہی ہے جو آدمی شک کر کے گناہ کرتا ہے گناہ جب تک چھپے رہتے ہیں شریعت نہیں چاہتی ہے کہ اس کی کھود خرید کی جائے اس کو لوگوں میں بیان کیا جائے اس سے گناہ عام ہوتے ہیں اس پر پردہ ڈالا جائے چنانچہ اگر ایک آدمی بالکل کھلے طور پر دیکھ لے اس کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ بولے گا کہ میں نے فنا کو دیکھا ایسا ایسا اور میں فنا کو کہتا ہوں وہ بدکار ہیں اس کو بھی سزا دی جائیے آ رہی ہے اسی کوڑے مارے جائیں گے ایسے آدمی کو کہ جب تیرے ساتھ دوسرے نہیں تھے تو کیسے بولا اگر دو ہیں اور انہوں نے اس طرح گواہی دی آج تو صبح و شام بولتے رہتے ہیں اس کو بھی یہی سزا اگر تین ہیں تو اس کو بھی ان کو بھی یہی سزا کہ جب چوتھا نہیں تھا تم نے کیسے زبان کھولی تو یہ سخت پابندیاں لگائی گئیں تاکہ یہ واقعہ تب پیش ہو جب تے گناہ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے گلیوں میں نہیں بلکہ چوکوں اور چراہوں پر آ جائیں ان پر پھر پابندی لگائی جائے اور ان پر پھر ایسی سخت سزا دی جائے کہ جس کی گرج جس کی آواز گھروں کے اندر تک بھی جائے اور صدیوں تک سنائی دے والذین یرمون کیسے عزتوں کو محفوظ کیا گیا اللہ اکبر ایمان والوں کی ایمان والیوں کی عزت محفوظ کی گئی کوئی ایمان والی عورت پر الزام لگائے یہ الزام تو یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ آ کر یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بدکار نہ اس کے بیٹے کو کوئی حرامی کہہ دے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بطور وظیفہ لوگ کہتے ہیں عورتیں تو اس کی تسبیح پڑتی رہتی ہیں اگر کسی کو یوں کہہ دیا حرامی اس کے اوپر بھی یہی سزا اسی کوڑے لگاؤ ثابت کر کیسے حرامی ہے اگر نہیں ثابت کر سکا اسی کوڑے اس پر بھی سزا والذین یرمون المحسنات وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں المحسنات پاک دامن عورتوں کو میں نے محسنات کے تین ترجمے بتائے تھے ہم نے یہاں محسنات پاک دامن ثم لم کو بھی ہر بات پھر نہیں پیش کر سکتے ہیں وہ نہیں لائے وہ ہر بات چار گواہ فجلی کوڑے مارو ان کو بھی سمانی نہ جلدا اسی کوڑے کون ہمت کرے گا گواہی دینے کی کون ہمت کرے گا زبان کھولنے کی کیوں اگر یہ اس کی اس کے لیے زبان کھولی جاتی ہے اور پھر آپس میں کانا پھوسیاں ہوتی ہیں کہ میں بول نہیں سکتا ہوں میرے پاس گواہ نہیں ہے لیکن فلاں آدمی اچھا نہیں ہے اس سے کوئی ماحول میں بہتری نہیں آئے گی گناہ پھیلیں گے اور لوگ گناہوں کی طرف بڑھیں گے یہ ایک سزا کہ ان کو اسی کوڑے مارو مگر اس سے بدتر دوسری سزا ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبادہ اور ان کی کبھی گواہی قبول نہ کی جائے آبادہ کبھی بھی اللہ اکبر یہ دوسری اس سے بڑی سزا کہ ان کو رجسٹرڈ جھوٹا قرار دیا جائے کبھی ان کی گواہی نہیں قبول ہوگی اولا هُمُ الْفَاسِقُونَ اور تیسری سزا کہ یہ گنہگار لوگ ہیں اعلان ہو گیا گنہگار ہیں یہ ان کو نیکوکار نہیں شمار کیا جا سکتا لیکن تابو مگر وہ لوگ جو توبہ کرنے اس کے بعد من بعد کا اس کے بعد وہ اور اپنا حال درست بھی کر لیں تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اوپر تین سزائیں ان کے لوگوں کی بیان ہوئی تھی کیا توبہ کرنے سے یہ سزائیں معاف ہو جائیں گی ساری امت کا اتفاق ہے پہلی سزا معاف نہیں ہوگی کوئی آدمی کسی عورت پر الزام لگائے اور آج کی زبان میں کہتے سوری غلطی ہو گئی کسی کے بچے کو کہتا ہے حرامی اور اس کے بعد پکڑا گیا تو نے کیسے کہا حرامی کہتے ہے سوری میں نے ایسے گالی دے دی تھی نہ یہ سزا معاف نہیں ہوگی اسی ڈنڈے مارے جائیں گے اسی کوڑے وہ میں معافی مانگتا ہوں کوئی پیر بھی پکڑ لے معاف نہیں کیا جائے گا اسی ڈنڈے تو لگنے ہی لگنے ہیں دوسری سزا تھی اس کی اس کی گواہی تیسری کہ ایسا انسان فاسق ہے توبہ کر لے گا اب فاسق نہیں رہے گا نیک ہو جائے گا اس پر ساری امت کا اتفاق ہے ایک بیچ کی سزا ہے کہ ایسے آدمی کی کبھی گواہی قبول نہ کی جائے توبہ کرنے کے بعد اب آئندہ گواہی قبول کی جائے کہ نہ کی جائے اس میں امت میں ذرا سا اختلاف ہو گیا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس کی گواہی توبہ کرنے کے بعد قبول کی جائے گی لیکن احناف کا موقف یہ ہے ہمارا فکر حنفی والوں کا کہ نہ قرآن کریم نے کہا آبادا کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے بالکل نہیں کی جائے گی گواہی قبول آئندہ کے لیے یہ کمزور آدمی ہے آئندہ بھی یوں زبان کھول سکتا ہے گواہی نہیں قبول کی جائے گی کیوں اگر اس کی کمزوری کے باوجود گواہی قبول کی گئی اور اس نے نوز بلّہ غلط طور پر کسی کو سزا لگا دی اس سے بہتر ہے کہ ہزاروں لوگوں کو اس کی وجہ سے سزا نہ ہو بلکہ اسی کو سزا ہو بے گناہ کو سزا لگ جانا اس سے بہتر ہے کہ ہزاروں گناہ گار بچ جائیں اور ان کو سزا نہ ہو تاکہ ہم پر الزام نہ آئے ہم تو مجرم نہ بنے والذین یرمون ازواجہم تیسرا حکم یہ جو کہا گیا کہ چار گواہ ہونے چاہیے تو اگر شوہر اپنی بیوی پر کوئی الزام لگاتا ہے آپس میں گھر کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ چار گواہ تو نہیں برداشت کر سکتا ہے وہ اتنی انتظار نہیں کرے گا کہ جب میرے پاس چار گواہ ہوں گے اس کے بعد میں زبان کھولوں گا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اور صحابہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آیتیں سن کر مجلس مبارک میں کھڑے ہو گئے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی بیوی کو غلط طور پر دیکھوں تو میں چار گواہ تلاش کروں یہ تو بڑا مشکل ہے میں تو قتل کر دوں گا جس کو میں ایسا دیکھوں گا آپ نے فرمایا ساتھ بہت غیرت مند ہے اور اللہ ہم دونوں سے زیادہ غیرت مند ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں ابھی تو یہی حکم ہے چنانچہ پھر حادثہ بھی پیش آ گیا دو واقعہ پیش آئے دو نے اپنی بیویوں پر الزام لگایا حضرت عاصم ابن عدی نے اور حضرت عویمر نے آپ کی مجلس میں الزام لگا دیا آپ نے فرمایا کہ گواہ انہوں نے کہا گواہ تو ہمارے پاس ہے نہیں تو دوسرا اللہ کا حکم نازل ہوا جو بیویوں پر الزام لگائے وہ ان کا ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے کوئی شخص نہیں چاہتا ہے کہ اس کی گھر والی بدنام ہو تو اگر اپنی بیوی پر خود الزام لگا رہا ہے اس کا مطلب کوئی بھیانک مسئلہ ہے کوئی اندر کا جھگڑا ہے اس لیے اس کو الگ کر کے دوسرا حکم دیا جائے والذین یرمون ازواجہم اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر ولم یکل لهم شہادا اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے الا انفسهم سوائے ان کی ذات کے بس خود گواہ ہیں کوئی دوسرا نہیں فشہادت احدہم تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی یہ ہے اربع شہادات باللہ چار گواہیاں اللہ کی قسم کھا کر کے کیا گواہی دے انہو لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے یعنی جب کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگائے رفیقہ زندگی پر الزام لگائے اپنی رفیقہ حیات پر الزام لگائے تو اس کو عدالت میں بلایا جائے وہ چار مرتبہ قسم کھا کر کے کہے کہ میں اپنی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہوں اور میری بیوی کے اخلاق درست نہیں ہیں چار مرتبہ کے بعد روکے گا اس کو قاضی پھر پانچویں مرتبہ دوسرے الفاظ کہلوائے گا وہ لعنت اللہ علیہ اور پانچویں مرتبہ پانچویں گواہی یہ ہوگی کہ لانت ہو اس کے اوپر اللہ کی اس مرد کے اوپر اس شوہر کے اوپر جو الزام لگا رہا ہے ان کا نمین القاذبین اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ پانچ قسمیں کھائے تو اس کے بعد بیوی کو بلایا جائے اگر وہ جرم کا اقرار کر لیں تو اس کو وہی سزا دی جائے کون سی سزا شادی شدہ ہے اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے لیکن اگر وہ انکار کریں تو پھر اس سے عذاب کس طرح ہٹ سکتا ہے اس سے سزا کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اس کے صرف انکار کرنے سے نہیں اس سے بھی چار مرتبہ قسم لی جائے وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ اور ہٹائے گا اس سے عذاب کو کون فائل آ رہا ہے یہ گواہی دینا چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے اِنَّهُ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ کہ بے شک وہ مرد یعنی میرا شوہر جھوٹا ہے میں سچی ہوں یہ غلط الزام لگا رہا ہے چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے وہ یہ گواہی دے گی عدالت کے اندر اس کو قاضی روکے گا پانچویں مرتبہ ورخامی سطح اور پانچویں قسم اور پانچویں بار کیا کہے گی مرد نے کہا تھا کہ اس پر اللہ کی لانت ہو عورت کیا کہے گی غضب اللہ علیہ کہ اللہ کا غضب پڑے اس عورت کے اوپر یعنی اپنی ذات کے لیے کہے گی انسان الصادقین اگر میرا مرد سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب پڑے عورت کے لیے غضب کا لفظ سخت لفظ استعمال کیا گیا اس وجہ سے جذباتی ہوتی ہیں اور دوسرا یہ کہ لانت کا لفظ تو ان کے یہاں تصویر کے طور پر چلتا رہتا ہے اٹھتے بیٹھتے لانت تیرے اوپر لانت تیرے اوپر یوں ہی حالانکہ یہ بھی بدترین گالی ہے لانت کا مطلب تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تجھے کبھی اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو تو اس لیے ان کے لیے سخت لفظ وہ یہ قسم کھائیں کہ اس کے اوپر میرے اپنی ذات کے لیے کہے غضب نازل ہو اگر میرا مرد سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں جب یہ قسمیں کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا عدالت ان کو کہے گی کہ تم جدائی اختیار کر لو مرد کو کہا جائے گا تو طلاق دے دے وہ طلاق دے دے تو فبیہ اگر وہ نہیں طلاق دے گا تو عدالت ان میں جدائی کرا دے گی کہ جاؤ تمہاری طلاق ہو گئی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ آپ تم ابھی بھی نہیں رہ سکتے ہو تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا یہ خاص گھر کے لیے مسئلہ بیان ہوا ولولا فضل اللہ ان اللہ یہ تین احکام آئے تینوں کے اوپر تبصرہ یہ پروردگار کا کرم ہے کہ تمہارے ماحول کو پاک رکھنے کے لیے ان گندے کاموں سے تمہیں بچانے کے لیے پروردگار نے یہ حکم دیا ورنہ ولولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر ورحمته اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تم پر وَأَمَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت بڑی حکمت والا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی نہ یہ احکام تم کو نصیب ہوتے نہ تمہیں توبہ کی توفیق ہوتی نہ تمہارے معاشرے کو پاک ہونا نصیب ہوتا اور پھر کیا ہوتا وہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے کہ بس الزام لگتے رہتے جھگڑے جاری رہتے گھر ایک دنگل بنا رہتا لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ تمہارے گھر کو پراگندہ ہونے سے اور بکھرنے سے بچایا یہ احکام تم کو دیے یہاں سے آگے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے بعد یہ احکام نازل ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور مشہور روایت کے مطابق مدینہ میں آپ کا چھٹا سال شروع ہو چکا ہے ایک غزوہ پیش آیا غزوہ مریسی چونکہ جس قوم نے حملہ کرنا تھا مسلمانوں پر جن کے جواب میں حملہ کیا گیا ان کے ہاں ایک چشمہ تھا اس کا نام تھا مریسی اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ مریسی اور دوسرا اس غزوے کا نام غزوہ بنو مستلق بنو مستلق اس کا نام کیوں پڑا اس لیے کہ جس قبیلے نے مسلمانوں پر حملے کا پلان بنایا تھا جس کے جواب میں ایمان والے گئے اور وہ بھاگ گئے اس قبیلے کا نام بنو مستلق تھا اس وجہ سے اس کا دوسرا یہ نام اس غزوے میں جاتے ہوئے دو واقعات پیش آ گئے نا اس غزبے میں دو واقعے ایک جاتے ہوئے ایک آتے ہوئے اس غزبے میں اور مذکورات بھی ہوں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں عورتیں جنگ نہیں کرتی تھی لیکن ان کو ساتھ لے جایا جاتا تھا مرہم پٹی کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی فرماتے تھے جس کا نام نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے امی عائشہ صدیقہ ساتھ ہیں جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا کہ ان کا ہار گم ہو گیا تلاش کرتے رہے ملا نہیں صبح کو اونٹ اٹھایا ہار اونٹ کے نیچے تھا لیکن اس وقت میں نماز کا وقت ہو چکا تھا اور پانی کہیں مل نہیں رہا تھا اس پر تیمم کی آیت نازل ہوئی وہ تو ہم پڑھ چکے پہلے دوسرا واقعہ پیش آیا اسی غزبے سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہاں رات کو رکے صبح یہاں سے کوچ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ ساتھ ہوتے تھے تو غلط میں فجر کی نماز پڑھتے تھے جلدی پڑھتے تھے سویرے سویرے پڑھ لیتے تھے آپ نے سویرے سویرے نماز پڑھی حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب تو کہیں قافلہ دور ہی جا کر کے رکے گا دوپہر کو رکے گا اس لیے وہ استنجے کے لیے چلی گئی قضاء حاجت کے لیے وہاں جا کر کے پھر وہ ہار ٹوٹ گیا یہ ہار بھی عجیب ہے اور یہ ان کا اپنا نہیں تھا یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی بہن کا ہاں تھا اور اس میں بڑے قیمتی موتی تھے وہ موتی بکھر گیا تو وہ موتی چننے لگی اس میں کافی وقت لگ گیا جب تک واپس آتی تب تک قافلہ کوچ کر گیا تھا قافلہ کیوں کوچ کر گیا آپ کیوں پیچھے رہ گئی ہوتا یہ تھا کہ عورتیں پردے میں ہوتی تھیں اور ان کی ایک ڈولی سی بنائی جاتی تھی اس ڈولی کو اٹھا کر کے ہودج کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا اونٹ چل پڑتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا جسم بہت ہلکا پھلکا تھا اٹھانے والے چار آدمی پہلوان انہوں نے اس کو اونٹ پر رکھ دیا اور احساس تک بھی نہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے اونٹ بھی چل پڑا آپ بھی روانہ ہو گئے جب یہ واپس تشریف لائیں رات کا تھا ابھی صبح کا اندھیرا ہے پریشان تو بہت ہوئی لیکن انہوں نے فوراً اپنے ذہن سے عقل مندی سے کام لیا کہ مناسب نہیں ہے اس وقت میں میں قافلے کو تلاش کروں مجھے یہیں رک جانا چاہیے چونکہ جب میری تلاش ہوگی پتہ چلے گا پھر پلٹ کے قافلے میں سے کوئی آدمی کو بھیجا جائے گا قافلے والے آئیں گے تو مجھے یہیں پائیں گے اس طرح صبح کو تیز ہوا چل رہی ہے تو ریت ریتیلا علاقہ ہے پاؤں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں تو قافلہ مجھے ملے نہ ملے ابھی یہ لیٹی تھی اللہ نے آنکھ لگوا دی آنکھ لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا ہوا ہے ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل السلامی ان کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا وہ راستے میں دیکھتے آتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز تو نہیں ہے کسی کا جوتا کسی کی پگڑی کسی کی ٹوپی کوئی چیز پیچھے تو نہیں رہ گئی وہ اٹھا کر کے لاتے تھے ان کا کام ہی یہی تھا انہوں نے جو دیکھا یہاں چادر پڑی ہوئی تو سمجھے شاید چادر قریب آئے حضرت عاشق صدیقہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے میرے قریب آ کر الیہ راجعون زور سے پڑا تو میں اس کی آواز سے جاگی جیسے میں اٹھی فہر تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کیوں پہچانا یہ الفاظ یاد رکھیے بخاری کے الفاظ ہیں اس لیے کہ انہوں نے مجھے حجاب کے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا فغمر تو تو میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا ان الفاظ کو بھی یاد رکھیے گا ہم کو ایک جگہ کام آئیں گے میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا انہوں نے سمجھ لیا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی کچھ نہیں کہا اپنا اونٹ لائے میرے قریب لا کر کے بٹھایا میں اونٹ پر بیٹھ گئے انہوں نے نکیل پکڑی اور چل پڑے چلتے رہے چلتے رہے دوپہر کو جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالنا تھا ہم بھی وہاں پہنچ گئے اور اترے اور کسی کو کوئی خیال بھی نہیں آیا سب نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ بڑا افسوس آپ پیچھے رہ گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوا آپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ حضرت صفوان تھے تو وہ لے آئے بعد میں منافقین کو پتا چلا بعض کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر اور بعض کہتے ہیں راستے میں ہی تو ان کا سردار عبداللہ ابن ابئی بھی اس راستے میں ساتھ ہیں ایک اور بھی واقعہ پیش آیا تھا جس کا تذکرہ سورہ منافقون میں آئے گا اسی غزوہ میں عبداللہ ابن ابئی کا ایک واقعہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اسی سفر میں وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا تو اس نے کہا اپنی پارٹی کو کہ اتنا اچھا موقع تھا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ موقع تم نے گنوا دیا اس پر کیوں نہیں تم نے شور مچایا چنانچہ انہوں نے پلان کے تحت شور مچانا شروع کیا کہ اس میں تو کوئی راز ہے کوئی نہ کوئی چکر ہوگا کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا اتنی پھیلائی یہ بات کہ مدینہ کا کوئی گھر نہیں چھوڑا گھر گھر جا کر کے بتانے لگے ایک ماحول بنایا انہوں نے کیسا ماحول بنا لیا تین سچے اور پکے ایمان والے بھی بہ گئے ان کے ساتھ انہوں نے الزام تو نہیں لگایا مگر کمزور باتیں کی کہنے لگے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا معلوم کچھ بھی ہو سکتا ہے جی کون سے یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرت مستہ ابن اساسا رضی اللہ تعالیٰ اور تیسری عورت تھی حضرت بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ اور تینوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی حسان ابن ثابت تو انصاری ہیں دو آپ کے قریبی رشتہ دار جحش آپ کی سالی بھی ہیں حضرت زینب جحش کی سگی بہن اور دوسرے پھوپی بہن بھی اور مشتا ابن اساسا حضرت ابو بکر صدیق کے سگی خالہ کے لڑکے خالہ زاد بھائی قریبی لوگ بہ پڑے اس میں اور قرآن کریم آگے چل کر کہہ رہا ہے کہ اس واقعے کا پیش آنا ہی بہتر تھا تاکہ تم کو یہ احکام معلوم ہو جائیں اور ایمان والوں کو اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے آئندہ احساس رہے کہ کس طرح برائیاں ہمارے بیچ میں گھس جاتی ہیں تیس دن اسی طرح گزرے حضرت صدیق پریشان ام رومان پریشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو کافی عرصے تک پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے البتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھتی ہوں اور ایک دن فرماتی کہ قضاء حاجت کے لیے ہم باہر گئیں عورتیں اور میرے ساتھ یہی حضرت مستح کی والدہ تھی میرا پاؤں پھسلا نہ ان کا پاؤں چادر میں اٹک کر کے پھسلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا مرے مستح میں نے کہا عجیب بات ہے یہ بدری صحابی اور تو اپنے بیٹے کو بدوائیں دے رہی ہے تو کہتے لگی ماں اصل میں کچھ سوچتے جا رہی تھی سوچتے سوچتے تو جیسے وہ پاؤں پھسلا ان کی زبان سے وہی بات نکلی انہوں نے کہا تجھے نہیں معلوم اس طرح نے کیا کیا ہے میں نے کہا کیا کیا انہوں نے سارا واقعہ سنا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ یہی باتیں کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہا جا سکتا ہے جی کیا کہا جا سکتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے تو قضاء حاجت بھی یاد میں رہی واپس پلٹیں روتے دھوتے یہ دن گزرے اور حدیث میں بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آئے عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لے فرماتی ہے کہ میرے آنسو سوکھ گئے جب آپ نے یہ فرمایا تو میں نے کہا کہ جب اللہ کے حبیب یہ کہہ رہے ہیں تو بس اس معاملے کو اللہ کی عدالت میں پیش کر دو میں پریشان لیکن مجھے پختہ یقین تھا کہ پروردگار اصل حقیقت کو بیان کر کے میری برات کا اظہار ضرور کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی پاک دامن پر اسی طرح پروردگار الزام رہنے دے لیکن میں یہ کبھی نہیں سوچتی تھی میں سوچتی تھی کہ حضور کو خواب آ جائے گا کوئی اور طریقہ ہوگا کہ آپ کو بتایا جائے گا مجھے یہ تصور نہیں تھا کہ دو رکو نادل ہوں گے جن کے اندر میری برات کا اعلان ہوگا اور قیامت تک ان کی تلاوت کی جائے گی چنانچہ وہی نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتفاق سے حضرت بکر صدیق کے گھر میں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ بھی وہیں موجود ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ حضرت ام رومان نے جن کا اصل نام حضرت زینب تھا انہوں نے کہا بیٹی سے اٹھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو اس لیے کہ آپ کی برکت سے تمہیں برات نصیب ہوئی تو فرماتی ہیں کہ جذبات سے میری زبان سے نکلا میں نے کہا کہ میں کسی کا شکر نہیں ادا کروں گی سوائے اپنے مالک کے میرے مالک نے میری برات کا اعلان کیا ہے ان الذین جاؤ جا بے شک وہ لوگ جو لائے تھے بالافق بہت بڑے جھوٹ کو عفق ایسے جھوٹ جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو اردو والے اس کا ترجمہ کر لیتے طوفان لائے تھے اور بالعفق ایسا جھوٹ جس کو ہم کیا کہتے سفید جھوٹ وہ لوگ جو عفق کو لائے تھے بہت بڑے طوفان کو لائے تھے عصبت منکم وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے کوئی یہودی نہیں کوئی مشرق نہیں کوئی عیسائی نہیں انہوں نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں کبھی الزام نہیں لگایا وہ تو آج کی گندی دنیا ہے کہ جو آپ کے گھر کے بارے میں الزام لگاتی ہے ورنہ اس دور کے کسی یہودی کسی عیسائی کسی مشرق نے آپ کے گھر پر کبھی کوئی گندی بات نہیں کی اور آپ کی زندگی کے اوپر کبھی کوئی جملہ نہیں کہا عصبت منکم وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے تین تو ایمان والے باقی منافق لا تحسبوه شر لکم لیکن اس واقعے کو تم برا نہ سمجھو اپنے لیے بل وہ خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے اچھا کس لیے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات نازل ہوگی اللہ کے ان کے قدر و منزلت کا احساس ہوگا لکل نن منہم مقتصم من الاسم لکل نِمر ہر ایک شخص کے لیے منہم ان میں سے ماں وہ ہے ایک الاسم جو اس نے کمایا گناہ میں سے والذی تولا کبرا ہو اور وہ شخص جس نے اٹھا لیا بوجھ کبرا ہو اس کے بڑے حصے کا کبرا ہو اس کے بڑے حصے کا مین ہوں ان میں سے لہو عذاب عظیم اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے یہ کون سا جس نے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا تھا یہ عبداللہ ابن نے ابئی آگے ایمان والا والوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں کیسا گمان ہونا چاہیے جب بھی آدمی کسی کے لیے سنے آج بھی صبح و شام ہم سنتے ہیں تو ہماری زبان سے کیا نکلنا چاہیے ہمارے دل کے اندر کیا خیال آنے چاہیے ایمان والے کے لیے لو لاسمی تم کیوں نہیں یہ بات ہوئی جبکہ تم نے اس بات کو سنا تھا ظن المؤمنون گمان کرتے ایمان والے مرد ون مومناتوں اور گمان کرتی ایمان والی عورتیں بھی انفسین اپنے بارے میں یعنی اپنی ایک بہن کے بارے میں اور اپنے ایک بھائی کے بارے میں گمان کرتے خی رنگ احساس دلایا کہ جب بھی اس طرح کی بات سنیں فوراً ایمان والوں کے ذہن میں آنا چاہیے نہیں نہیں نہیں ایمان والے ہیں ہو نہیں سکتا یہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم وہ کالو حاضر مبین اور کیوں نہیں کہا انہوں نے ہاضہ اسکم مبین یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے یہ تو بہت بڑا طوفان ہے جھوٹ ہی نہیں بہت بڑا بلنڈر ہے لولا جاؤ علیہ بیار اربات شہادا کیوں نہیں لا جاؤ لائے وہ اس واقعے کے اوپر بھی اربات شہادا چار گواہ یہ ایک بحث ایک بار چلی کسی دور میں کچھ عورتوں نے کہا کہ اس مسئلے میں عورتوں کو گواہ کیوں نہیں رکھا گیا قرآن پاک نے تو مردوں کا نام نہیں لیا لیکن بے عقلوں کو پھر سمجھایا گیا کہ عربی کی جو گنتی ہے اربعت بھی اربعتی یہ ظاہر کرتی ہے کہ مرد ہی مراد ہیں اس لیے کہ ضابطہ ہے کہ جس چیز کو گنا جائے اگر وہ مذکر ہو تو گنتی کے ساتھ تا ہوتا ہے اور وہ مونس ہو تو گنتی بغیر تا کے ہوتی ہے بہار بات شہدا کیوں نہیں لا سکے اس کے اوپر وہ چار مردوں کو گواہ یا تو بھی شہدا بس جب وہ نہیں لا سکے چار گواہوں کو چار مردوں کو پولہ عِنْدَ اللَّهِ ان بلاہ کا تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر ہے کہ وہ گواہ تو لا نہیں سکے تھے تو کیا ہوا مشہور روایت یہی ہے اور میری تحقیق یہی ہے ابھی تک جو میں نے مطالعہ کیا کہ عبداللہ ابن ابئی کو نہیں سزا دی گئی اس کو چھوڑ دیا گیا کہ تو آخرت میں وہیں نمٹنا لیکن تین صحابہ کو سزا دی گئی اور ان کو پاک کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے حسان ابن ثابت مستہ ابن اساثا اور حضرت حمنا بن تج رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کیوں نہیں لا سکے وہ تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ اور یہ اللہ کا کرم ہوا اللہ کا فضل ہوا کہ دنیا میں ہی سزا ملی اور چھٹی ہو گئی ولولا فضل اللہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر ورحمت اور اس کی مہربانی نہ ہوتی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں لمسکتم فی ما افضتم تو ضرور لگ جاتا چھو لیتا تم کو عذاب عظیم بہت بڑا عذاب کس بارے میں فی ما افض تم فی اس چیز کے بارے میں جس میں تم بہ پڑے تھے جس میں تم لگ گئے تھے جس بات میں تم گھس گئے تھے جو کام تم کرنے لگ گئے تھے اور کہنے لگ گئے تھے اس کے بارے میں بہت بڑا عذاب تم پر آ جاتا اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی اللہ کا فضل نہ ہوتا یہ اللہ کا فضل تھا اللہ نے یہ احکام نازل کیے اسی اسی درے لگے دنیا کی ہلکی سی سزا اس کے بعد آخرت کی سزا سے معافی مل گئی اس تنخ کو نہ ہو یاد کرو اس منظر کو جب تم اس بات کو نقل کر رہے تھے بھی آلسی کم اپنی زبانوں سے ایک سے سنا آگے نقل کیا ایک سے سنا آگے نقل کیا و تقول اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ما ليس لكم به علم وہ بات جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں تھا وہ تختون اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے وہ عند عظیم حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا اللہ کے نزدیک ایمان والے کی عزت کی قیمت اللہ اکبر خانہ کعبہ سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک ایمان والے کی عزت کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر کے ایمان والے کی عزت پر حملہ ہو جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سود سے کا کم سے کم درجہ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا نوز باللہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے اور کسی ایمان والے کی عزت پر حملہ کرنا اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے بدترین گنا بدترین سود فرمایا بدترین سود ہے ایمان والے کی عزت پر حملہ کرنا کسی آدمی کو ذلیل کیا جا رہا ہے بدنام کیا جا رہا ہے یہ چھوٹا کام ہے وہ تختب نہ اور تم اس کو گمان کرتے تھے ہلکا وہ عند اللہ عظیم اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا لولا تم سمعتموه کیوں نہیں یہ بات ہوئی کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا قل تم کیوں نہیں تم نے کہا یہ بات ہوتی کہ تم کہتے ما یقون ما یقون لنا ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ان نتکلم بھی کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کہیں ہم اس کو اپنی زبان پر لائیں یہ کیوں نہیں ہوا سبحانکا تم یوں کہتے سبحانکا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہاضا بختان عظیم یہ تو بہت بڑا بختان ہے آئندہ کے لیے یہ تعلیم ہے یعظکم اللہ کیوں تمہیں اس طرح کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے ان تعودوا لمثله ابدا کہ لوٹو تم اس طرح کی بات کے لیے زندگی میں کبھی بھی دوبارہ کبھی اس طرح کی بات نہ ہو قیامت تک ایمان والے ان احکام سے فائدہ اٹھائیں ان پر عمل کریں کوئی دوبارہ زبان سے ایسی بات نہ نکالے کسی ایمان والے کے لیے کسی ایمان والی کے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے یبین اللہ لکم الایات اللہ کھول کر بیان کرتا ہے احکامات کو تمہارے سامنے واللہ علیم الحکیم اللہ جاننے والا اللہ حکمت والا ہے ان عناصر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ایمان والوں کے ماحول میں گندی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور گندا ماحول بناتے ہیں ایسے لوگ ہیں اور ان کے لیے بدتر سزا ہے ان الذين يحبون بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں وہ منافق قسم کے لوگ ان تشیع الفاحشت کہ پھیل جائے الفاحشت گندی بات فی الذين امنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے لہم عذاب الیم ان کے لیے دردناک سزا ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو اس لیے جو لوگ ایمان والوں میں گندی باتیں پھیلاتے ہیں چاہے کسی عنوان سے پھیلائیں میں تحقیق سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن کیا بتاؤں ایسا ایسا سنا ہے کوئی خاتون کہے مجھے پتہ تو نہیں میں تو زبان نہیں کھول سکتی اور بتانا بھی نہیں کسی کو لیکن میں نے ایسے ایسے سنا ہے اور دوسری کہے بتانا کسی کو نہیں مگر میں نے ایسے سنا ہے تیسری کہے بتانا کسی کو نہیں میں نے ایسے سنا ہے پروردگار فرماتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے پھر دنیا والا دنیا میں بھی اس طرح کے لوگ ذلیل ہو کر کے رہیں گے چند سزائیں ہیں چند چند جرم ہیں جن کے اوپر دنیا میں بھی سزا مل کر رہتی ہے ان میں سے ایک جرم یہ بھی ہے ایک جرم کوئی ماں باپ کی تکلیف کا باعث بنے دنیا میں اس کی سزا بھگت کر رہے گا اور ایک یہ سزا کوئی کسی کی عزت پر حملہ کرے دنیا میں ذلیل ہو کر کے رہے گا اور آخرت کی سزا الگ ہے واللہ یعلم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ولولا فضل اللہ علیکم اور اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا تم پر ورحمتہ اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تم پر تو جزا چھپی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوتا ہلاک ہو جاتے تم تم پر زبردست ہیں عذاب آ جاتا لیکن اللہ کا فضل تھا اللہ کی رحمت تھی وان اللہ رؤوف الرحیم اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ رعوف بہت نرمی کرنے والا رحیم بار بار معاف کرنے والا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو سخترین سزا میں تم پھنس جاتے بدترین عذاب میں مبتلا ہو جاتے آئندہ کے لیے مزید یا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتبعوا خطوات الشیطان مت پیچھے چلو شیطان کے نقش قدم کے شیطان شیطان کے پاؤں کے نشان دیکھ کر کے نہ چلو تم اس کے پیچھے گویا جو اس طرح کی باتیں پھیلواتا ہے اور اندر سے ابھارتا ہے کوئی کرو کرو یہ بات پھیلاؤ اور مختلف عنوان سے کوئی کہتا اچھا نہیں بولیں گے برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی تو ٹھیکے دار بنا ہے یہ خود کون کرا رہا ہے اس سے کہا یہ شیطان کرا رہا ہے وہ میت خطوات شیطان اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کے پیچھے چلے گا فہ نہ ہو تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بالفخشا گندی باتوں کا بل من کر اور ناجائز کاموں کا وہ تو ہمیشہ گندے کاموں کا ہی حکم دے گا اچھے کاموں کا حکم نہیں دے گا ولولا فضل اللہ علیکم اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر وراہمت اور اس کی مہربانی نہ ہوتی ما زکا منکم من احد ابدا تو نہ پاک کرتا پروردگار تم میں سے کسی کو کبھی بھی نہ پاک کرتا اس نے یہ حکم نازل فرمایا اسی کوڑے لگے تم پاک ہو گئے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اللہ کا فضل نہ ہوتا اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا کسی کو پاک ہونے کا موقع نہ ملتا اللہ اکبر بلاکن اللہ ذکی من شاہ لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے اللہ چاہتا ہے پاک کرنا اور تو چنانچہ یہ تین ایمان والے تھے پکے تھے سچے تھے سچے صحابی تھے اور ایک تو بدری تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کرنا چاہا تبھی یہ حکم نازل ہوا اور وہ پاک ہو گئے اور اب پاک ہو گئے کوئی ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتا ان تین حضرات میں سے ایک حضرت مستح نے اساحصہ بتایا میں نے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالا بھائی تھے اور مالی طور پر تھوڑے کمزور تھے حضرت ابو بکر صدیق کچھ لوگوں کا خرچہ اٹھاتے تھے ان کو ایسے اپنے ذمے لیا ہوا تھا اور ہر مہینے مہینے کے شروع میں ان کا خرچہ ان کے گھر پہنچ جاتا تھا ان میں سے مستہ ابن اساسا بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق کو بہت دکھ ہوا کہ میری بیٹی کے بارے میں یہ بات کہی گئی اور مستہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی کہا جی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں جبکہ ان کی سوکنوں سے پوچھا گیا سوکنوں سے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اپنی بیویوں سے پوچھا ایک ایک نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اظہار کیا یہ ناممکن ہے کسی نے کہا مجھے اگر یہ کہا جائے کہ زمین پھٹ گئی آسمان چر گیا تو میں مان سکتی ہوں مگر یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے کہی جائے نہیں ہو سکتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی باندھی حضرت بریرہ سے پوچھا گیا حضرت بریرہ نے فرمایا میں یہ تو مان سکتی ہوں کہ عائشہ بھولی بھالی عورت ہے بعض دفعہ آٹا گونتی ہیں تو بکری آ کر کے آٹا کھا جاتی ہے اور ان کی وہیں آنکھ لگ جاتی ہے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ بات مجھ سے کہی جائے تو میں تو کہتی ہوں زبان پھٹ جائے اس کا تصور کرنے سے پہلے پھر حضرت مستہ نے ایسا کیوں نہیں کیا حضرت ابو بکر کو اس کا دکھ ہوا کہ میرا بھائی خالہ زاد اور ایسی بات کہہ رہا ہے اپنی بھانجی کے بارے میں اپنی بھتیجی کے بارے میں اس پر انہوں نے قسم کھا لی کہ جو میں ان کو خرچہ دیا کرتا تھا آج کے بعد بند کوئی خرچہ ورچہ ان کو نہیں ملے گا پروردگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے نہیں آپ کو پروردگار نے بڑا بنایا آپ انبیاء کے بعد سب سے بلند ہیں تمام انسانوں میں آپ کو بلند اخلاق کا ثبوت دینا ہے آپ پھر بھی ان کو خرچہ دیتے ہیں اور ویسے بھی اللہ نے ان کو پاک کر دیا ولا یا تلی اور چاہیے کہ قسم نہ کھائیں یہ تلا یا تلی قسم کھا لینا نہ دینے کے لیے ولا یا تلی اور چاہیے کہ قسم نہ کھائیں بول فضلی منکم تم میں سے جو فضیلت والے ہیں جو فضل والے ہیں جو مال والے ہیں سبھی وسع اول الفضل تم میں سے جو فضیلت والے ہیں جو بڑے اخلاق و کردار والے ہیں اور فضل کے معنی مال بھی لیکن آگے وسعت آ رہا ہے اس لیے تجرید فضل والے تم میں سے نہ قسم کھا لیں فضیلت والے اونچے مرتبے والے وسعتی اور وسعت والے چاہیے کہ قسم نہ کھائیں یعنی گنجائش والے یوں القربہ کہ وہ دیں اول القربا رشتے داروں کو لا چھپا ہوا ہے اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ نہیں دیں گے وہ رشتے داروں کو ول مساکین اور غریبوں کو ول مہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم صرف حضرت مستح کے لیے کھائی تھی باقی رشتے داروں کے لیے نہیں حضرت مستح کے لیے کھائی تھی کسی اور غریب اور مہاجر کے لیے نہیں لیکن ان کو احساس دلایا ایک تو آپ کے رشتہ دار دوسرے نمبر پر غریب تیسرے نمبر پر ہجرت کرنے والے ان کے لیے قسم کھانی یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو اور غریبوں کو اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں ولیافو چاہیے کہ وہ معاف کریں ولیسفحو چاہیے کہ وہ درگزر کریں صف درگزر کرنا دل کے اندر بھی کوئی بات نہ رکھنا اور کوئی مواخذہ بھی نہ کرنا ظاہری طور پر میں اس کا سورہ سور میں عرض کر چکا معاف کرنا ہو گیا آخرت کا گناہ معاف آخرت میں کوئی مطالبہ نہیں اور سخت ہو گیا کہ دنیا میں بھی کوئی سزا نہیں دی جائے الا تحبون کیا تم پسند نہیں کرتے وہ لکم کہ اللہ تم کو معاف کرے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تم کو معاف کرے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے برجستہ کہا احب ان یغفر اللہ لی میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری معافی کرے اللہ مجھے بخشے اس لیے میں ان کو معاف بھی کرتا ہوں اور جو پہلے دیتا تھا اسے بڑھ کر کے دوں گا واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے آگے ایک ضابطہ پیش کیا جا رہا ہے ان الغافلات نہیں نہیں ابھی ضابطہ آیا ان يرمون پھر شناخت پھر برائی ایسے لوگوں کے جو پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں ایک تو سزا تھی دنیا کی جو اوپر بیان ہو چکی کہ ان کو اسی کوڑے لگاؤ لیکن یہ دنیا کی سزا تب ہوگی جب حالات ہوں گے تب ہوگی جو اسلامی مملکت وجود میں ہوگی اگر نہ ہو ایسے حالات تو کیا آخرت کی سزا سے یہ لوگ بچ جائیں گے اور آخرت کی سزا تب معاف ہوگی جب توبہ کریں گے دنیا کی سزا سے محض آخرت کی سزا نہیں معاف ہو جائے گی تو اگر دنیا کی سزا لگے اور توبہ نہ کریں یا دنیا کی سزا ہی نہ لگے تو ان الذین بے شک وہ لوگ یرمون المحسنات جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر الغافلاتی بھولی بھالی عورتوں پر بے خبر عورتوں پر جو بچاری سیدھی سادھی کبھی اس طرح کی باتیں ان کے خیال میں نہیں ان کے دماغ سے گزرتی نہیں ہیں الغافلات المؤمناتی جو بے خبر ہیں بھولی بھالی ہیں المؤمناتی جو ایمان والیاں ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں فی الدنیا والآخرہ ان پر لانت کی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اکبر اور لانت کے مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ان کو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ عذاب کب ہوگا يَوْمَ تَشْهَدُ والے ہی یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی قیامت کے دن کوئی کہے میں مانوں گا ہی نہیں میں نے الزام لگایا تھا مگر کوئی گواہ تو ہے نہیں تو مجھے کیسے سزا ہوگی فرمایا تیری زبان تیرے خلاف گواہی دے گی زبان خود بولے گی کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا اور فلاں بچاری نیک عورت کے اوپر جان بوجھ کر کے اس نے یہ گندی باتیں کہیں وائید اور اس کے خلاف اس کے ہاتھ گواہی دیں گے وَعَرْجُلُهُمْ اور اس کے خلاف اس کے پاؤں گواہی دیں گے یہ چل کر گیا تھا ہاتھ کہیں گے اس نے ایسا کیا تھا بیما کانو یا ملون ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے یوم یہ کیسا دن ہوگا یہ وہ دن ہے یو وفی پورا پورا دے دے گا ان کو اللہ اللہ تعالیٰ دینہم الحق ان کا بدلہ پورے کا پورا دین سے مراد بدلہ جو سزا ہے جو بدلہ ملنا ہے وہ پورے کا پورا پر حق برحق دے گا ویعلمون اور ان کو اس سے معلوم ہو جائے گا ان اللہ والحق المبین کہ اللہ تعالیٰ وہی برحق ہے المبین وہی کھلم کھلا صاف صاف بیان کرنے والا ہے ون اللہ اللہ تعالیٰ الحق المبین وہی صاف صاف بیان کرنے والا حق ہے سچا ہے اور صاف صاف بیان کرنے والا ہے اللہ نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ بالکل برحق تھا ضابطہ الخبیسات سنو آئندہ کے لیے بھی الخبیسات گندی باتیں ایک ترجمہ الکلمات الخبیسہ گندی باتیں للخبیسین گندے مردوں کے لیے ہیں گندے مردوں کی زبان سے گندی باتیں نکلتی ہیں اور گندی باتیں گندوں سے ہی نکلتی ہیں اچھوں سے نہیں نکلتی والخبیثون اور گندے مرد للخبیثات گندی باتوں کے لیے ہوتے ہیں والطیبات اور پاک باتیں للطیبات للطیبین پاک مردوں کے لیے والطیبون اور پاک مرد للطیبات پاک باتوں کے لیے یہ ایک ترجمہ لیکن جمہور کا یعنی اکثر مفسرین کا یہ ترجمہ نہیں دوسرا کہ اس کا موصوف النساء پاک گندی عورتیں للخبیثین گندے مردوں کے لیے ہیں گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے والخبیثون للخبیثات اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں وہ طیبات اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں پاکوں کو پاک ملتے ہیں گندوں کو گندے ملتے ہیں تم نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا گمان کر لیا کہ آپ سرور انبیاء آپ امام الانبیاء آپ امام الاقیا سب سے بڑے پاک اور آپ کے گھر میں کوئی ناپاک ہو اعظم باللہ کیا ہو سکتا ہے ایسا اور کہتے ہیں کہ یہی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بلایا صحابہ کو اس آیت کے نازل ہونے سے سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میری طرف سے کفات کرے اس شخص کی کہ جو میرے گھر کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتا ہے گھر والوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے اس میں مختلف باتیں ہوئیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ پاک ہیں آپ کے گھر میں کوئی پاک ہی ہو سکتا ہے کوئی ناپاک کبھی آپ کے گھر کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے یہ ناممکن بات ہے جب آپ پاک ہیں تو آپ کے گھر میں کوئی ناپاک کیسے ہو سکتا ہے اولائک مبرعون مما یقولون یہ پاک لوگ بری ہیں ان باتوں سے مما یقولون جو باتیں کہتے ہیں لہم مغفرت ورزق کریم ان کے لیے تو بخشش ہے ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے اس آیت میں غور کرنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے لیے گندی بات کہتا ہے اور خاص طور سے اپنے گھر کے لیے تو گویا الزام اس کے اوپر بھی ہے کہ گندا تیرے گھر میں کیوں آیا گندی تیرے گھر میں کیوں آئی اس کا مطلب تو بھی گندا ہے اگر تو اچھا ہوتا تو تیرے گھر میں اچھی آتی پاک آتی اور اگر تو اچھی ہوتی تو تجھے پاک ہی گھر ملتا اس پر ایک اور بات بھی ذہن میں آئے گی وہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویاں تو پاک نہیں تھیں یعنی وہ تو ایمان والی نہیں تھیں ایسا نہ سوچئے گا ایمان والا نہ ہونا یہ معاشرے کے اندر اخلاقی برائی شمار نہیں ہوتی ہے فنا آدمی مسلمان نہیں ہوا اس نے کلمہ نہیں پڑھا بہت بری بات ہے جہنم کا مستحق ہوا لیکن ایسے انسان کو اخلاق کا گندا انسان نہیں کہا جا سکتا ہے ہم سارے غیر ایمان والوں کو کہیں کہ یہ گندے ہیں ابھی آ رہی ہے آگے آئے غیر ایمان والیوں کو کہیں یہ ساری گندی ہیں یہ بات نہیں کوئی کہہ سکتا ہے وہ غیر ایمان والی تھیں ایمان قبول نہیں کیا مگر اس کے باوجود بھی نوز باللہ وہ گندی نہیں تھی کوئی یہ نہیں ثابت کر سکا کہ نوز باللہ وہ اخلاقی طور پر گری ہوئی تھی اخلاق ان کے وہی تھے جو نبوت کے گھر کے لائق ہیں ہاں ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا اور یہ پوری کائنات کے اندر دو ہی مثالیں ہیں اس سے زیادہ کوئی مثال نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ حضرت آسیہ اور فرعون حضرت آسیہ تو نیک ہیں اور فرعون بدتر قسم کا ظالم کافر بے شک کافر ہے بدتر ہے لوگوں کو سزائیں دیتا تھا ان کے جسم میں کیلیں ٹھپواتا تھا اور تڑپ تڑپ کر کے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا تڑپا تڑپا کر کے مارتا تھا یہ سب باتیں اس کی تھیں لیکن وہ گندا تھا اور نوز باللہ کسی کی عزت پر ہاتھ صاف کرتا تھا ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں بیان کیا گیا ہے یہ دو الگ الگ معیار ہیں ایک معیار ایمان کا ہے وہ اپنی جگہ ہے بہت بلند ہے مگر جس کو گندا کہا جا رہا ہے وہ اخلاق کا گندا جس کے اندرون اس طرح کی گندی باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے یہ ذات ہر جگہ کے لیے گندوں کو گندے اچھوں کو اچھی یہ کتنی صفائی بیان کی دو رکو کے اندر پروردگار نے حضرت عائشہ صدیقہ کی اور آج بھی پڑھا جا رہا ہے لیکن کیسے بد باطن کیسے بدبخت اندر کے کالے ہیں رافضی ان کا بہت مشہور ملا ہے ملا باقر مجلسی جس کو وہ خاتم المحدثین کہتے ہیں سب سے بڑا اپنا وہ ملا سمجھتے ہیں نوز باللہ وہ وہ لکھتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے نوز باللہ آپ کا تصور تو امام مہدی کے لیے دوسرا ہے کہ مدینہ میں پیدا ہوں گے حضرت حسین اور حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے ایک کی اولاد میں سے ان کی والدہ ایک کی اولاد میں سے ان کے والد اور وہاں سے وہ مکہ آئیں گے اور مکہ ان کا پتہ چل جائے گا اور پھر حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ میں تین سو نیک لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس کے بعد وہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکلیں گے اور پھر دجال اکبر آ جائے گا اس کا مقابلہ کریں گے لیکن ابھی مقابلہ نہیں ہوا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کی قیادت کریں گے حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا یہ تو آپ کا تصور ہے اس نے کیا تصور پیش کیا اور اس کو پارٹی کا بھی کیا تصور ہے نوز باللہ گندوں کو گندی باتیں ذہن میں آتی ہیں وہ کہتے ہیں مہدی اس کو کہتے ہیں کہ جو نکلے گا غارسر من راہ سے اور پھر کیا کرے گا کہا سب سے پہلے مدینہ جائے گا اور پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے اور ان کے ہاتھ اس کے ہاتھ پر بیت کریں گے حضور اس کے ہاتھ پر بیت کریں گے پھر حضرت علی اس کے ہاتھ پر بیت کریں گے اور پھر ابو بکر و عمر کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کو وہ سزا دے گا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ نوز بلّہ سو کوڑے لگائے نہیں رجم کی سزا دے گا علامہ والحفیظ کیسی گندی باتیں گندو کو گندی باتیں سوچتی ہیں آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر تستانسوا وتسلموا على اہلیہا اب وہ احکام شروع ہوئے جن پر عمل کر کے انسانی معاشرے کو پاک کیا جا سکتا ہے سب سے پہلا حکم اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مت داخل ہو تم گھروں میں غیر جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہوں تستانسوا وتسلموا على اہلیہا یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو یعنی تم اجازت لے لو وتسلموا على اہلیہا اور گھر والوں کو تم سلام کر لو گھر والوں کو سلام کر لو اور جب تک اجازت نہ لے لو تب تک داخل مت ہو پہلے فرمائے اجازت کے بغیر داخل نہ ہو اور وہ تو یہ گویا اجازت لینے کا طریقہ بتایا کیا طریقہ ہے کہ دروازے کے سے ذرا ہٹ کر کے کھڑے ہو جائیں دروازے کے سامنے نہیں اللہ کے حمید صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور فرمایا پھر السلام علیکم دخل پھر السلام علیکم کہو اور اپنا نام بھی بتاؤ میں فنا آدمی ہوں اور پھر اجازت مانگو حلت خل کیا میں آ سکتا ہوں اپنا نام بتا کر کے اجازت مانگو ایک مرتبہ سلام کیا زور سے اجازت مانگی جواب آ گیا آ جائیے تو چلے جائیے اگر نہ آئے تو دوبارہ سلام کیجیے اگر نہ جواب ملے تو تیسری بار سلام کیجیے ذالکم خیر اللہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے کس سے اجازت نہ لینے سے اور اس طرح گھر کے اندر گھس جانے سے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو جتنی برائیاں ان میں سے بڑا حصہ اس بنیاد پر کہ گھروں کے اندر بے ساختہ اور بے دھڑک گھسا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج تہذیب آئی ہے کہ اجازت لے کر کے جاؤ پہلے وقت کی اپوائنٹمنٹ کراؤ اس کے بعد جاؤ ہمیں تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ ادب سکھایا گیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا پس اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ اور نہ پانے کا مطلب کیا کہ جھانک کر کے اندر دیکھو ہے کوئی کہ نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہوتی ہے جھانکنے سے پہلے اور اگر جھانک کر کے دیکھ لیا اب اجازت مانگنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے دروازے سے جھانک رہا ہو اور تم اس کو دیکھ لو کہ اندر جھانک رہا ہے تو کوئی اگر اس کی آنکھ نکال دے گا تو میری عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلے گا کیوں جھانک رہا تھا اگر تم اس میں نہ پاؤ کسی کو کیا مطلب یعنی تم کو جواب نہ آئے اندر سے حد فلا کلوہا اگر نہ پاؤ تو پھر آہستہ سے کنڈی کھول کے گھس جاؤ نہ فلا تدخلوها تو مت داخل ہو تم ان گھروں میں حتی یوزن لکم یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے وَإِن قِيلَ وہی لال جی ہوا لَكُمْ اور اگر گھر میں کوئی موجود ہے لیکن تم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حل ادخل اپنا نام لے کر کیا نا فلاں ابن فلاں میں فلاں ہوں فلاں ہوں کیا آ سکتا ہوں اندر سے گھر سے آواز آئی ارجعو جی واپس چلے جو اس وقت وقت نہیں ہے تو ناک نہ چڑھاؤ غصہ نہ ہو جاؤ فرجعو واپس لوٹ جاؤ ہوا آج یہی تمہارے لیے زیادہ پاک کرنے والا ہے اس سے گھر والا وہ بھی اس کے لیے بھی سکون تمہارے لیے بھی نہیں معلوم کس حالت میں ہے اس کو کیا پریشانی ہے اس نے کہا واپس چلے جاؤ ناک گھومنا نہ واپس چلے جاؤ واللہ بما تعملون علیم علی اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا اللہ اکبر کوئی کہے نہیں میں تو دروازے کے سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا لیکن دیکھتا بھی کنکھیوں سے اور کوئی کوئی اور بہانہ کرے اللہ سے نہیں چھپ سکتا تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کے سامنے اللہ جانتا ہے من تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ ایک دوسرا عادت گھروں کے اندر تو اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے لیکن آدمیوں کی انسانوں کی فیکٹریاں ہوتی ہیں دکانیں ہوتی ہیں دوسرے دفاتر ہوتے ہیں اس میں اگر اس طریقے سے ہو تو ایک بندہ تو مستقل خالی دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے رہ جائے گا دکان کے اوپر بھی تو کیا اس میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں سلام کرنا تو سنت ہے لیکن فرمایا علیہ علیکم کنجنا تم پر کوئی گناہ نہیں ان تدخلوا بیوتا کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے غیر مسکونت جو بسائے ہوئے نہیں ہیں فیہا متاع لکم اس میں تمہارے لیے کوئی فائدے کی چیز ہے اگر دکان فرماتے تو دفتر چھوٹ جاتا اور دکان اور دفتر دونوں فرماتے تو فیکٹری چھوٹ جاتی کیسا لفظ استعمال فرمایا جس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں ایسا کوئی بھی گھر ہے تو اس میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہو وہاں سلام کرو واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو ما تخت اور جو تم چھپاتے ہو کیا راز کی باتیں بتائیں کوئی آدمی گھر کے اندر گھس جائیں کیسے آیا بھائی وہ کہے میں نے سوچا فیکٹری ہے یہ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کا یہ دولت خانہ ہے میں تو ایسے ہی آ گیا تھا اللہ اکبر لیکن یہی وہ موقع ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ ہماری اس امت پر اس ریاست کے لوگوں پر ابھی سور نور نازل نہیں ہوئی ہے ان کے تو نیک ترین لوگ جو ہیں وہ بھی دروازہ چپکے سے کھولتے ہیں اندر پہنچتے ہیں اور کیچن میں جا کر کے کہتے ہیں اجازت ہے اندر گھس گیا آپ اجازت کس کی لینی ہے یہ ادب سکھایا ایک دوسرا ادب گھر کے باہر بھی انسان کو جانا ہوتا ہے تو گھر کے باہر کس طرح رہے وہاں تو اجازت کا مسئلہ نہیں پھر کس طرح رہے وہاں المنی یغضوا من ابصارہم آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے یغضوا من ابصارہم جھکائیں وہ اپنی نگاہوں کو وہ فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں لیکن مقصد کیا ہے نگاہوں کے جھکانے کا مقصد ہے کہ اپنے سطر کی حفاظت کریں کوئی گندا خیال اپنے ذہن میں نہ آنے دیں اگر نگاہوں کو نہیں جھکائیں گے اوپر اٹھا کر رکھیں گے اچانک کہیں پر نظر پڑے گی اور پھر شیطان برغلائے گا کہ پلٹ کر دیکھو دوبارہ کون ہے پھر دوبارہ دیکھو گے پھر دوبارہ دیکھو گے یہ ناممکن بات ہے کہ دل کے اندر برے خیال نہ آئیں اور جب برے خیال آئیں گے اس کے بعد پھر شرم گاہ محفوظ نہیں رہے گی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے تم سمجھتے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور آپ نے فرمایا کہ نگاہ سے دیکھنا اور دل کے اندر پھر خیالات کا گندا ہونا یہ آنکھوں کی بدکاری ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے قیامت کے دن یہ بھی بدکاروں میں اٹھائے جائیں گے اللہ محمد منہ اللہ حفاظت فرمائے یہ من نبسارہم نگاہوں کی حفاظت کریں نیچی رکھیں نگاہوں کو لیکن کوئی آدمی ہی ٹکرا جائے کھمبوں سے فرمایا نہیں مقصد یہ ہے کہ اپنے صدر کی حفاظت کریں اس کے بعد میں نگاہوں کو بچا کر کے چلیں پھر جیسا ماحول ہو ہاں، اتنا بھی نہ نیچے کریں کہ حادثے کا شکار ہو جائیں ذالکاز کاز کہا یہ تمہارے لیے پاک کرنے والی چیز ہے یوں دلوں کو پاک کیا جاتا ہے یہ تزکیہ نفوس کی تعلیم دی جا رہی ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی ما یصنعون جو وہ کرتے ہیں وقل للمؤمنات اور آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے یغضضن من ہننا کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو ویحفظن فروجہن اور وہ بھی حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی ان کی نگاہوں کے پس رکھنے کا بھی یہ مقصد ہے نظر کو نیچی رکھیں اچانک نظر پڑے گی دل برا ہوگا خیالات برے ہوں گے اور جب خیالات برے ہوں گے پھر بہت برائیوں تک جا سکتی ہیں ولا دین زینت اور چاہیے کہ وہ زینت کو ظاہر نہ کریں یہ اہم مسئلہ ہے کس زینت کو ظاہر نہ کریں یاد رکھیے سورہ نور سے پورے ایک سال پہلے سورہ احزاب نازل ہو چکی ہے جس کے اندر پردہ کے احکام آ چکے ہیں اور اجازت کے احکام بھی آ چکے ہیں اور چہرے کے پردہ کرنے کا حکم بھی آ چکا ہے یہ صورت گویا اس کی تفصیل بتا رہی ہے ولا زینا اور چاہیے کہ وہ نہ ظاہر کریں زینت اپنی زینت کو زینت کہاں ہوتی ہے زینت کے معنی وہ چیزیں جو زیبائش کی ہیں جو دکھلاوے کی ہیں جو رونق کی ہیں وہ کہاں ہیں ہاتھ ہیں ہاتھوں پر مہندی لگتی ہے انگوٹھیوں پر ہیں وہ انگلیوں پر انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں اور بازو میں چوڑیاں پہنی جاتی ہیں گویا زینت کا مقام ہاتھ ہے چوڑیاں یہاں پہنی جاتی ہیں اور انگوٹھیاں یہاں لگائی جاتی ہیں مہندی یہاں لگائی جاتی ہے تو لا یبدین زینت ہاتھوں کو ظاہر نہ کریں کسی کے سامنے دوسرے نمبر پر کیا ہے چہرہ ہے چہرہ کیوں آنکھوں میں کاجل لگایا جاتا ہے اور ناک میں زیور پہنا جاتا ہے کانوں میں زیور پہنا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے زیور بھی جو چہرے پر لٹکتے ہیں اور غازہ لگایا جاتا ہے یہ بھی زینت کے مقامات ہیں ان کی ان کو مت ظاہر کریں یبدین زینت نہ ظاہر کریں زینت کو اور تیسرا مقام کون سا ہے پاؤں زینت کا مقام ہے پاؤں میں پازیب لگائے جاتے ہیں ہمارا پہاڑی علاقہ ہے یہاں اس کا رواج نہیں ہے کیونکہ حادثے کا ڈر رہتا ہے لیکن میدانی علاقوں کے اندر پازیب لگائے جاتے ہیں پاؤں میں سونے کی زنجیر وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی زیور ہیں معلوم ہوا تیسرے نمبر پر پاؤں زینت کا مقام ہے تو پاؤں کی ان کو ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے ظاہر ہونے کا مطلب کوشش کے باوجود اچانک کوئی جگہ کھل جائے کوشش کے باوجود کام کاج کرنا ہے مجبوری ہے تو مجبوری کی وجہ سے اچانک کوئی چیز کھل گئی ہاتھ کھل گئے پاؤں کھل گئے یا چہرے کی مقام کھل گیا اچانک ما ظہر منہا مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے یہاں ایک بڑا فتنہ ہے ایک طبقہ ہے بد قسمت طبقہ دو درجے ہوتے ہیں انسان کے ایک درجہ یہ ہے کہ وہ انسان دین کے اوپر عمل نہ کر سکے مگر یہ کہتا جائے کہ میری کمزوری ہے یہ اللہ کا دین تو یہی ہے مگر میں عمل نہیں کر سکا اس سے بڑی بدبختی ہے اس انسان کی جو عمل بھی نہیں کرتا اور پھر بہانے تراش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں دین میری مرضی کا ہے جو میں کہتا ہوں وہی دین ہے یہ ایک بڑا بدقسمت طبقہ اس دور میں پیدا ہوا یہ طبقہ کہتا ہے اللہ ما مزہ منہا جو زینت میں سے ظاہر ہو جائے اس کا پردہ نہیں کون ظاہر ہوتا ہے کہتے چہرہ ظاہر ہوتا ہے بازو ظاہر ہوتے ہیں پاؤں ظاہر ہوتے ہیں ان کا پردہ نہیں سوال یہ ہے کہ پھر پردہ کس کا ہے کیا جس پردے کا حکم قرآن نے دیا تھا اس سے پہلے عورتیں ننگی رہتی تھیں کیا نوز باللہ اس سے پہلے وہ قمیص نہیں پہنتی تھی کیا اس سے پہلے وہ کوئی اور کپڑے نہیں لگاتی تھی تو قرآن نے کہا پردہ کرو یعنی کپڑے لگا کر کے رہو یہی تین مقام تھے جن کو وہ ننگا رکھتی تھی جس کے لیے کہا کہ ان کا پردہ کرو وز یا عَلَى جِيُوبِهِنَّ اور چاہیے کہ اوڑھ لیں وہ ڈال لیں وہ بھی اپنی اوڑنیوں کو علی جیو اپنے گرے بانو کے اوپر اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال لیں یہ عرب کی ایک جہالت کی تصحیح کی جا رہی ہے اور یہ گھروں کے اندر کے لیے بھی ہیں اور باہر کی بڑی چادر کے نیچے یہ چھوٹی چادر بھی ہے وہ کیا کرتی تھی دور جہالت کے اندر کہ بجائے چادر کو اس طرح اوڑھنے کے کہ سینے کے اوپر بھی پڑ جائے تاکہ گریبان سے دوسرا حصہ نظر نہ آئے جسم کا وہ ایسا کرتی تھی کہ سر کے اوپر چادر کو باندھ لیتی تھی ایک حصہ دائیں لٹک جاتا تھا ایک بائیں لٹک جاتا تھا فرمایا اس کی بھی اصلاح کرو ایسے اوڑو کہ سر کے اوپر سے گھما کر کے اور اپنے گلے کے گرد گھما کر کے اس طرح اعلیٰ جیو بھی گربان کے اوپر بھی پڑی رہے ولا زینت زینتہن اور چاہیے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں ظاہر نہ کریں مگر یہ آٹھ قسم کے انسانوں کے سامنے کون کون سے ہیں ہلال بہولتی مگر اپنے شوہروں کے سامنے آبا باپوں باپو کے سامنے یعنی باپ دادا وہ آبا بہولتی اپنے سسروں کے سامنے ابنا سسر یعنی شوہر کا والد سسر بھی کہتے ہیں سسر بھی او ابنا اہننا یا اپنے بیٹوں کے سامنے او ابنا بہولتی یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے یعنی سوتےلے بیٹے او اخوان یا اپنے بھائیوں کے سامنے او بنی اخوانی ہننا یا بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے او بنی اخواتی ہننا یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجوں کے سامنے او نسا یا اپنی عورتوں کے سامنے اپنی عورتوں سے مراد کون مرد کتنے ہوئے گن لیجیے بہولت ہن ایک آبائی ہن دو آبائی بغلت ہند تین ابنائی ہن چار ابنائی بہلت ہن کتنے ہو گئے پانچ اخبانی ہندنا چھ بنی اخبانی ہننا سات بنی اخوات ہن کتنے ہو گئے آٹھ یہ آٹھ تو مرد ہوئے اب عورتیں او یا عورتوں کے سامنے ہن اپنی عورتوں کے سامنے اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے اپنے جیسے شرم و حیا والی عورتوں کے سامنے تو جا سکتی ہیں لیکن اخلاق واقعہ بازاروں میں گھومنے والی کوچا گرد عورتوں کے سامنے نہیں جا سکتی ان سے بھی پردہ کریں وہ کوچا گرد عورتیں کون ہوں گی جو بازاروں میں گھومتی ہیں تو اس کی تفسیر میں لکھا کہ ایمان والیاں نوز باللہ اگر ایسی ہوں تو ان سے بھی پردہ کیا جا جائے عورتوں سے بھی اور اگر غیر ایمان والیاں پردوں کے اندر رہنے والیاں ہیں جس طرح کے بہت سارے شریف خاندانوں میں اس کا رواج ہے فرمایا ان کے سامنے جا سکتی ہیں لیکن اگر ان کی عورتیں بھی اونچا گرد قسم کی ہوں چکر کاٹنے والی ہیں ان سے بھی پردہ او ما ملکت ملک یا ان کے سامنے جا سکتی ہیں ما ملکت مانونا جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ ان سے مراد کون جمہور امت کے نزدیک اس سے مراد باندیاں یعنی گھر کی نوکرانیاں اب التابعین غیر اولی غیر من الرجال یا التابعین پیچھے چلنے والے غیر اولی عربتی نہ رغبت رکھنے والے من الرجال مردوں میں تھے یعنی وہ بھولے بھالے اور پست قسم کے لوگ جو گھروں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے اندر عورتوں کا کوئی خیال اور تصور بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کے سامنے اور اس دور کے لحاظ سے بتایا گیا کہ یہ کچھ اس دور کے لحاظ سے بہت ہی لٹے قسم کے لوگ تھے ہیں جن کو ہم کیا کہیں جمع والے چلے لوگ بالکل ہی سیدھے سادھے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کدھر جا رہی کیا ہو رہا ہے ان کے لیے اب فکر اللہ یا ان بچوں کے سامنے اللہ عورات النساء جو نہیں واقف ہوئے ہیں ابھی علی عورات النساء عورتوں کی پردے کی باتوں پر ولا یضربنا اور عورتوں کو چاہیے کہ نہ ماریں وہ بی ارجلی ہن اپنے پاؤں کو پاؤں میں پازے پہنی جاتی ہیں میں نے عرض کیا ہمارے ہاں نہیں ہے رواج چونکہ ہماری مجبوری پہاڑی علاقہ کہیں کہیں ہے رجے ولا یضربن نبی تو جہاں پاؤں میں پازیب ہیں وہاں ادب سکھایا کہ پاؤں کو زور سے نہ ماریں کہ جس سے اس کی چھن چھن چھن چھن آواز آتی رہے لیعلم ما یخفینا تاکہ جان لیا جائے یخفینا اس چیز کو جو وہ چھپاتی ہیں من زینتہن اپنی زینت میں سے اور ظاہر سی بات ہے کہ پاؤں کی زینت پازیب ہے اب جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا پردہ نہیں وہ اس کا کیا جواب دے گا اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت جو میں نے کہا تھا یاد رکھنا وہ کیا کہ حضرت صفوان ابن معطل نے مجھے کیوں پہچانا کہا اس لیے کہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس سے کیا نہیں صاف معلوم ہوا کہ پردے کے حکم کے بعد انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا اور پھر فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے دیکھا مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی انسان ہے صفوان ابن معطل ہیں تو میں نے غمر تو وجہ میں نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو کیوں چھپایا ایسے ہی جو بےمان بدباطن قسم کے لوگ ہیں یہ آپ کو کچھ روایتیں بھی دکھائیں گے لیکن یاد رکھیے وہ ساری کی ساری روایتیں کون سی ہیں وہ حج کی روایتیں ہیں عمرے کی روایتیں ہیں اور حج اور عمرے کے حالات چونکہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں وہاں کے اکثر احکام انتظامی ہیں وہاں اگر اس کے لیے پابند کیا جائے گا عورتوں کو تو چالیس لاکھ لوگوں کے بیچ میں سفر کرنا ہے نہ معلوم کیسے کیسے حادثات پیش آ جائیں اس لیے وہاں عورت کو پردہ نہ کرنے کا پابند کیا گیا جو پردہ کرنا بھی چاہے تو اس کو کہا کہ وہ پردہ کرے جو چہرے کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو بلکہ دور لٹکتا رہے تاکہ صاف صاف نظر آ سکے ایسا پردہ کر سکتی ہے جو چہرے کے ساتھ لگا ہوا ہو وہ پردہ کر ہی نہیں سکتی کیوں یہ انتظامی معاملات ہیں حج کے اکثر معاملات انتظامی ہوتے ہیں آپ طواف کر رہے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے بیت اللہ کو دیکھنے کی کیوں اگر آپ ایسے پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہیں گے تو پیچھے سے اگر حبشیوں کا قافلہ آ گیا تو پھر انشاءاللہ قیامت کو ہی دوبارہ دیکھیں گے آپ ایسے ہی بیت اللہ کے پاس زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ زمزم کا مقدس پانی ہے ہر شخص چاہے گا کہ بیٹھ کر کے پیوں اور پھر اگر طواف زیارت کے موقع پر کسی نے بیٹھ کر کے پانی پیا تو انشاءاللہ قیامت کو اٹھے گا پھر ایسے ہی خواتین کو وہاں پر اجازت ہو گئی وہ اجازت تھی تو ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں علی اعظم بلّہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ تاکہ ظاہر ہو جائے جو چھپاتی ہیں وہ ان کی زینت میں سے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور تم سب کے سب توبہ کرو اللہ کے سامنے اے انسانوں اے امتیوں ایوہ المومنون اے ایمان والوں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ گزشتہ سورت سور مومنون شروع ہوئی تھی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اور آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ ناکام ہیں اس صورت میں پھر بتایا گیا کہ اگر واقعی کامیابی چاہتے ہو تو یہ بھی کام ضروری ہے کی کیوں منکم دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بدکاری کی سزا کب ہے جب ماحول کو پاک کیا گیا سال معاشرہ بنایا گیا ایک اسلامی مملکت وجود میں آ گئی بہت سارے بد باطن ان کو معلوم ہے لیکن جان بوجھ کر کے بیوقوف بناتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی وہ کہتے ہو بڑی سخت سزا ہے اسلام میں یہ سزا لگائی کب ہے جب اس سزا کے حالات بیان کیے جائیں گے تو ہر انسان کے لیے تو دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا جی ہاں ایک اور کام اگر پردہ بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن وہ ماحول رہا باقی جو آج ہے کہ بے نکاح لوگ موجود ہیں جوان جوان لڑکے ہیں نکاح نہیں ہو رہا ہے جوان بچیاں ہیں ان کا نکاح نہیں کیا گیا ہے ان کا نکاح ہونا نہ ہونا معاشرے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے اس کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وان کی فلاح منکم اور نکاح کرا دو تم ایاما بے نکاحوں کا منکم کم جو تم میں سے بے نکاح ہوں وہ اور نکاح کرا دو جو نیک ہوں من کم تمہارے غلاموں میں سے بھی وہ امائکم کم اور تمہاری باندھیوں میں سے بھی مطلب جو آزاد بے نکاحیں ہیں ان کا نکاح کراؤ جتنے ذمہ دار ہیں تلاش کرو کون کون بے نکاح ہیں سب کا نکاح کرا دو تاکہ ماحول کو بچایا جا سکے اور اس دور میں غلام اور باندھی تھے تو غلام اور باندیوں میں سے جو بے نکاحے ہیں تو ان کا بھی نکاح کرا دو مگر اس کے لیے قید لگائی اصوال جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ یقون فقارا آدمی سوچتا ہے کہ نکاح کروں گا مگر خرچہ کیسے پورا ہوگا ابھی تو ایک کا نہیں ہو رہا تو دو کا کیسے ہوگا ان یقون و فقارا اگر ہوں گے وہ غریب یوگ اللہ اللہ غنی کر دے گا ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین انسانوں کے لیے فرمایا کہ پروردگار ان کی غربت کو ضرور دور کرتا ہے ان میں سے اس شخص کے لیے بھی بتایا کہ جو صرف نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میں اپنے ایمان کی اپنے عزت کی حفاظت کر سکوں اگر وہ نکاح کرے گا پروردگار اس کے لیے غیب کے راستے کھول دے گا واللہ واسع اللہ وہ والا ہے اس کے پاس بہت بھنڈار ہے مال کا علیم وہ جاننے والا ہے کون پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے اور کون موج مستیوں کے لیے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا لیکن اس کے باوجود چونکہ نکاح کے موقع پر مہر دینا تو فرض ہے کسی بچارے کے پاس مہر ہی نہیں دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس تو ایسا آدمی کیا کرے ولیف اور چاہیے کہ پاک دام نہیں اختیار کریں اللہ دینا وہ لوگ لا یجدون نکاحا جو نہیں پاتے ہیں نکاح کرنے کی طاقت کو حتی یغنیہم اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے ان کو من فضلی اپنے فضل سے وہ کس طرح پاک دامنی اختیار کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر شباب اے جوانوں کی پارٹی من استطاع منکم الباء تم میں سے جس کو طاقت ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں اس لیے کہ نکاح یہ آنکھوں کی بھی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور فرمایا یستطع اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھے فعلیہ اس کے اوپر روزہ فرض ہے له وجا اس لیے کہ یہ اس کی طاقت کو توڑنے کا ذریعہ ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم اس دور میں غلام تھے اگر غلام باقی رہیں گے تو یہ بے حیائیاں باقی رہیں گی اس کے ان کے نکاح کراؤ اور کوئی نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو ایک تیسرا طریقہ وہ کیا طریقہ ہے فرمایا کہ ان کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کرو مکاتبت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ غلام کو آپ کہہ کہ تو ہزار روپیہ مجھے دے دے کما کے تو آزاد میری طرف سے تجھے چھٹی ہے لیکن سرٹیفکیٹ تب دوں گا سرٹیفکیٹ دی جاتی تھی جب تو ہزار روپیہ دے گا اس کو مکاتبت کہتے تھے وقت متعین ہو جاتا تھا کتنی دیر میں تمہیں ہزار روپیہ دینا ہے پھر اس کے لیے ترغیب دی جاتی تھی کہ ایمان والے زکات میں سے اس کو چندہ دیں تاکہ یہ اپنی جان چھڑائے والذین یبتغون الکتاب اور وہ لوگ جو تم میں سے مکاتبت چاہتے ہیں لکھت چاہتے ہیں ان لوگوں میں سے جن کے مالک کے تمہارے دانے ہاتھ فقاتبوہم تو تم ان کو مکاتب بنا لو ان علم تم فیہم خیرہ مگر مکاتب تب بناؤ جب تم کو اس میں خیر معلوم ہو اور اگر یہ لگے کہ نہیں یہ ڈکیتوں کی ایک پارٹی بن جائے گی تو پھر کوئی دوسرا انتظام پہلے کرو وہ اور تم نے ان کو مقاطب بنا دیا کہ دے دو دس ہزار روپے تم آزاد بیچارہ کہاں سے لائے گا دس ہزار روپیہ اور میں اپنی جیب میں سے دے دو پہلے اس کو سب سے پہلے خود دو پھر دوسروں کو بھی ترغیب دو وہ اور دو تم ان کو من مال اللہ اللہ کے مال میں سے دو تم نے اپنے باپ کا دینا ہے اللہ کے مال میں سے دو اللہ بھی تم جو اللہ نے تم کو دیا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا انسانی معاشرے کو اس سے پاک کیا گیا آج کی زبان میں بالکل ستھرا ہو گیا کوئی بے نکاح نہیں بچا کوئی چھوٹا موٹا ایک بات اور باقی رہی جس کو گندی زبان ہے کہ اگر چکلے باقی ہوں تو یعنی بے حیائی کے اور گندے اڈے باقی ہوں پھر برائی باقی رہے گی ان اڈوں کو مٹاؤ ولا تکری ہو فتح اور اس زمانے میں یہ اڈے کن کے تھے صرف بچاری ان کی جو باندیاں تھیں اس زمانے میں دور جہالت میں آزاد عورتوں کا نہیں جب ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندا نے توبہ کی آپ نے فرمایا توبہ کرو بلا یزنین تو اس نے کہا یہ کہنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کوئی شریف زادی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتی اس کو سوچ ہی نہیں سکتی پھر میں یہ توبہ کروں میں بدکاری نہیں کروں گی اس کی ضرورت ہی کیا ہے لیکن اس طرح کی بیچاری باندھیاں تھیں اور ان کو مجبور بھی کیا جاتا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مجبور کیا جا رہا تھا چنانچہ آپ مدینہ تشریف لائے آپ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن نے ابئی اس کے یہاں کچھ باندیاں ہیں اور نوز باللہ ان کو وہ برائیوں کے لیے مجبور کرتا ہے ان میں سے ایک باندی نے کسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق تک بات پہنچائی حضرت ابو بکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ایمان والوں نے مل کر کے پیسے دیے اس کو آزاد کرا لیا ان کا نام لکھا تاریخ میں حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ ابن منافق کو بلایا اور کہا بے شرم تجھے شرم نہیں آتی ان گندے کاموں کے سوا تجھے کوئی کام نہیں بچا ولا ٹکڑی ہو اور مجبور نہ کرو اپنی باندھوں کو عالل بغائی گندے کاموں پر بدکاریوں پر ان ناراض نہ جبکہ وہ ارادہ بھی کرتی ہیں تحسن پاک ہونے کا اگر نہ کریں تو تب بھی کرنا ہے لیکن وہ تو پاک رہنا چاہتی ہیں وہ حضرت معاذہ کی اس طرف اشارہ تب تک وارد الحیات دنیا تم ان کو مجبور کرتے ہو تاکہ تم دنیا کا گندا سامان حاصل کرو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس سے بڑی کوئی گندی کمائی نہیں ہو سکتی ہے وہ میں یوکری گھومنا اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کرنے کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور یقین اتارا اللہ نے علیکم تمہاری طرف آیات مبینات واضح کرنے والی آیتیں جنہوں نے احکام کو واضح کیا کھول کھول کر کے بیان کیا وہ الَّذِينَ من قدری قَبْلِكُمْ اور حالات نازل کیے مثلا حالت نازل کی مثالیں نازل کی ان لوگوں کی جن جو تم سے پہلے گزر گئے تھے قوم لوت وغیرہ کہ ان کے اوپر کیسے عذاب آئے تھے ان باتوں سے سبق حاصل کرو وہ للمتقین اور ایمان والوں کے لیے نصیحت کی بات پہ نازل فرمائی یہاں تک اس رکوع میں یہ ایک رکوع میں نے دو کہہ دیا تھا ایک رکوع کے اندر ایمان والوں کو تفصیلی وہ طریقے بتائے گئے جن کے اوپر عمل کر کے وہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں گویا ولا تقرب الزنا جو فرمایا تھا بدکاری کے قریب نہ جاؤ یہاں اس کا طریقہ بتایا گیا کہ ان تمام سوراخوں کو ان تمام دروازوں کو ان تمام کھڑکیوں کو بند کرو جہاں سے بدکاری کے راستے کھل سکتے ہیں اگر یہ کھل گئے تو پھر گندے ماحول سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے آگے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ انسان کے دن میں اپنے مالک کی محبت آئے اور اس کی محبت میں وہ گناہوں سے بچے اللہ نور السماوات والارض اور اسی آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور اور اس پوری آیت کو علماء کے ہاں آیت نور کہا جاتا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے یعنی آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا ہے دنیا میں جہاں کہیں کوئی روشنی نظر آتی ہے وہ اس پروردگار کی عطا کردہ روشنی ہے سب سے پہلا وہ نور ہے اسی سے پھر جہاں جگمگاتا ہے مثل نور ہی اس کے نور کی مثال کم اشکات جیسا کہ ایک تاکچہ ہو اشکات دیوار کے اندر آپ ایک وہ بنا لیں چھوٹا سا تاک کوئی الماری چھوٹی سی رکھنے کے لیے پیچھے سے بند اور آگے سے کھلی محراب ٹائپ کی اس کو مشکات کہتے ہیں فی ہم اس کے اندر چراغ ہو اگر کھلے میدان میں چراغ ہو اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور اگر اس تاک کے اندر چراغ ہو اس کی روشنی سامنے سیدھی ایک جانب المصباح فی زجاجہ اور یہ چراغ بھی کہاں ہے فی زجاجہ شیشے میں چونکہ اکیلا اگر چراغ ہوتا ہے اس کی روشنی کم ہوتی ہے اس کے اوپر جب شیشہ ہوتا ہے اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے الزجاجہ جا تو کان نہب اور وہ جو اوپر شیشہ ہوگا وہ جتنا صاف ہوگا اتنی روشنی زیادہ پھیلے گی تو شیشہ کیسا ہے کان نہا کب گویا کہ وہ ستارہ ہے اللہ اکبر تو جو خود ستارے کی طرح ہے تو اس پر تو لائٹ پڑنے سے وہ خود چمکے گا تو پورا گھر روشن ہو جائے گا ایسا ایک ہی چراغ آپ کی اتنی بڑی مسجد میں ہو تو کافی ہو جائے گا پوری مسجد کی لائٹ کے لیے کیونکہ وہ خود چمکائے گا اس کو بلب کے اوپر سے آپ شیشے ہٹا دو اس کی روشنی کتنی رہ جاتی ہے اور جتنا بڑا شیشہ لگاتے ہیں اور جتنا صاف لگاتے ہیں اتنی روشنی پھیلتی ہے کوکبن ستارے گویا کہ وہ ستارہ ہے اور ستارہ بھی کیسا دریون موتی کی طرح چمکنے والا جو خود چمکتا ہے اور اس چراغ کے اندر جتنا اچھا تیل ہوگا اتنا ہی اچھی صاف روشنی دے گا اگر بیکار قسم کا تیل ہوگا روشنی بھی بیکار یو قد جلایا جاتا ہے یہ چراغ مصباح کے جس کا نائب فائل ہے جلایا جاتا ہے یہ مصباح چراغ من شجارت ایسے درخت سے مبارکت جو برکت والا ہے درخت سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے مزاق چھپا ہوا ہے ایسے درخت کے من زیت شجرت ایسے درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہے جو درخت بڑی برکت والا ہے کون سا درخت ہے زیتون یہ زیتون کا درخت ہے اور زیتون بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں کچھ تیونس میں زیتون ہوتی ہیں اور کچھ اندلس میں اسپین میں زیتونیں ہوتی ہیں اور کچھ شام سیریا کے علاقے میں زیتون ہوتی ہیں ظاہر ہے ساری دنیا مانتی ہے کہ سیریا کی زیتون کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اسی کی طرف اشارہ ہوا لا شرقیہ والا غربیہ اور وہ زیتون بھی نہ شرقی ہو نہ غربی ہو بلکہ سینٹرل کی ہو اور بعض حضرات نے کہا نہیں یہ مطلب نہیں زیتون کا باغ جہاں بھی ہوگا وہ تین مقام پر ہو سکتی ہے یا تو ایسے کنارے پر ہو کہ جہاں پر چڑھتے ہوئے سورج کی دھوپ لگے مگر اترتی کی نہیں لگتی ہے مطلب یہاں ہے تو اترتے سورج کی دھوپ نہیں لگے گی اور یا اس کونے پر ہو تو چڑھتے کی دھوپ نہیں لگے گی اترتے کی لگے گی لیکن اگر بیچ میں ہوگی سینٹر میں تو سورج کی دھوپ شروع سے لے کر آخر تک اس پر رہے گی اور جو باٹنی کے حالات سے واقف ہیں جو انہوں نے وہ علم پڑھا ہے کس کا زمین سے اگنے والی چیزوں کا نباتات کا وہ جانتے ہیں کہ جس کے اوپر مسلسل سورج کی دھوپ رہتی ہے ایسی چیز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ زیتون بھی وہ ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے سینٹر میں ہے بیچ میں ہے یقات زیتوہا اس کا تیل کتنا صاف ہوگا اس کا پھل بہت اچھا ہوگا جب پھل اچھا ہوگا تو تیل بھی صاف ہوگا یقات زیتوہا قریب ہے کہ اس کا چرا اس کا تیل یوزی ہو روشن ہو جائے لو لم تم نار اگر روشن کر دے چراغ کو روشن ہو جائے لو لم تم سسو نار اگر نہ چھوئے اس کو نار آگ اتنا تیز اتنا تیز آج کی زبان میں پیٹرول لیکن پیٹرول چراغ میں نہیں جل سکتا ہے اس کو دور سے ماچس جلائیں تو آگ پکڑتی ہے یہ وہ تیل ہے جو چراغ میں جلتا ہے قریب ہے کہ اس کو آگ وہ روشن ہو جائے اگر اس کو آگ چھوئے بنا نور آلہ نور روشنی کے اوپر روشنی روشنی کے اوپر روشنی کیا ہو گئی وہ شیشہ روشن اور اس کے بعد پھر تیل بہت شاندار اتنا شاندار کہ خود جلنے کے لیے تیار اور شیشہ کیسا تھا کان نہ کون در موتی کی طرح چمکتا ہوا تو وہ پہلے خود چمک رہا تھا اس کے ساتھ میں جو آگ لگی تو کتنا چمکا وہ کتنا روشن ہوا اللہ کا نور اللہ کے نور کی مثال پیش کی مگر یہ نور ہے کہاں اور کس کی مثال ہے یہ دلہ نور ہی میشا اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کے لیے معیشہ جس کی چاہتا ہے وہی ادریب اللہ اور اللہ مثال پیش کرتا ہے لوگوں کے لیے اللہ علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جی آگے بتایا جا رہا ہے فی بیوتن یہ نور ملتا کہاں ہے ایسے گھروں کے اندر لیکن ابھی وہ سوال باقی رہا کہ یہ چراغ تاکچے میں ہے اس سے مراد کیا ہے ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں اللہ بینت ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی ایک دلیل پر ہوتا ہے دلیل کا مطلب اللہ کی طرف سے ایک نشانی ایک فطرت لے کر آتا ہے کہ میرا مالک ہے میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہوں کل مولود یولد والا فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اگر اپنی فطرت کو مار نہ دے اور نیکی پر برقرار ہو اور اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں بہت سارے غیر ایمان والوں کو دیکھ کر کے ان کے اخلاق کتنے اچھے ان کی باتیں کتنی اچھی بس آدمی کہتا ہے صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے ایسے بندے کو ہوا کیا دعوت نہیں لے کر کے کوئی پہنچا یہ اس شخص کی مثال ہے کہ اس کا دل روشن ہے اس کی فطرت بالکل منور ہے اور اس کے اندر تیل کیسا جل رہا ہے زیتون کا تیل اس کے اندر اس کی فطرت بالکل شفاف نور نالا نور اب اس کو جو ذرا سی لائٹ پہنچی کس کی وہی کی لائٹ پہنچی اس کو آپ نے دین کی دعوت دی اس کو آپ نے قرآن کریم کی باتیں بتائیں قرآن کی دعوت دی بس جو دعوت پہنچی قرآن پاک کی تو ایک دم اس کا دل روشن ہو گیا اس نے کہا میں تو پہلے یہی باتیں کہہ رہا تھا میں تو پہلے یہی مانتا تھا یہ ساری باتیں پردے کی باتیں ہیں بدکاری کے احکام اور یہ دوسری باتیں اخلاق اور کردار کی باتیں یہ ساری باتیں تو میں خود سمجھتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے یہ میری فطرت کہہ رہی تھی وہ اس کی فطرت کہہ رہی تھی اوپر سے وہی آئی نور نالا نور نور کے اوپر نور روشنی کے اوپر روشنی اور روشنی کے اوپر جو روشنی ملتی ہے ایمان والے کو کون ہے اس کا دل اس وہ اس کا سینا اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ اس کا دل اور اس کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ صاف اور شفاف زیتون کا اور زیتون بھی کون لا شرقی والا غربی اس کے ساتھ ایمان والے کو کیا تشبیح ہے ایمان والا علاقوں میں نہیں گھومتا ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے گم ہو کر کے رہ جائے کہ میں فلاں علاقے کے ہوں تو بس وہیں کی میری سوچ ہے نہیں ایمان والا نہ مشرقی ہوتا ہے نہ مغربی ہوتا ہے وہ کسی وطن کے لیے نہیں قربان ہوتا ہے اس کے جذبات محدود نہیں ہوتے ہیں وہ عالمی سوچ رکھتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ نور نا نور روشنی پر روشنی یہ اللہ کے نور کے لیے اللہ کس کو دیتا ہے رہنمائی کس کو کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور کس کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل کی ابھی روشنی زندہ ہو اس کو یہ روشنی ملتی ہے اکبر الہ آبادی نے بعض بڑی مزے کی باتیں کہی ہیں شاعر تھا لیکن بہت کام کی باتیں بعض دفعہ کہتا تھا اوپر جو احکام آئے نا اور جو لوگوں کو بے پردہ ہوتے ہوئے دیکھا اس پر اس نے کہا کل جو نظر آئیں بے پردہ چند بیویاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا پوچھا پردہ تمہارا کہاں گیا بولی اکلوں کی مردوں پہ پڑ گیا اس کے بعد جو بات گئی بڑی مزے کی کہتا ہے کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال گئی ہائے ہوتی رہ گیا رام لال نہیں سمجھے یہ مولوی سمجھ جائیں گے کہ حرام کے پیچھے ہا ہے نا لکھی ہوئی اور حلال کی پیچھے ہا اس کو ہائے خودی کہتے ہیں کہتے ہیں آپ تو سمجھو یہ اڑ گئی تو پیچھے کیا رہ گیا رام لال حرام کہا گیا لال کہا گیا تو پیچھے کیا بچ گیا اور اس کو دوسری بات کو اس نے بہت مزے سے کہا کہتا ہے سرور و نور و وجد و حال ہو سکتا ہے سب پیدا لیکن شرط ہے پہلے کہ ہو تیرے اندر طلب پیدا جب تک طلب نہیں پیدا ہوگی یہ اندر کا نور نہیں ہے تو باہر کی روشنی چراغ کو کیسے روشن کرے گی اس کے اندر تیل ہی نہیں ہے اس کی فطرت ہی مر چکی ہے ان کے لیے تو ختم اللہ علی قلوبی یزریب اللہ الم للناس اللہ بیان کرتا ہے مثال ایمان انسانوں کے لیے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ نور اس کا کہاں ملتا ہے فرمایا یہ نور ان گھروں میں ملتا ہے جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں للہ فی بیوت نظین اللہ ایسے گھروں کے اندر یعنی یو جداد نور پایا جاتا ہے یہ نور یا یوش فلحاد نور یہ نور حاصل کیا جاتا ہے فی بیوت ایسے گھروں کے اندر عظیم اللہ اجازت دی اللہ نے حکم دیا اللہ نے کہ بلند کیا جائے ان گھروں کو اور بلند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اونچائی کی جائے اتنے فٹ اونچا کیا جائے اتنی منزل بنایا جائے بنیادی معنی اس کا احترام کیا جائے ان گھروں کی عزت کی جائے جو بلند کیا جاتا ہے ان کی چھتیں اونچی بنائی جاتی ہیں یہ بنیادی مقصود نہیں ہے یہ تو ضرورت ہے بے ضرورت کے اگر اونچا کریں گے تو قیامت کی نشانی اور ضرورت کے لیے کر رہے ہیں کہ ہوا آ جائے اور وہی مقصود ہے تو وہ ایک مجبوری ہے انترفا کہ اونچا کیا جائے ان کو وہی کرا فی حسم ہو اور حکم دیا پروردگار نے کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام ان گھروں میں یہ نور ملتا ہے لیکن ان گھروں کو کون آباد کرے گا وہ پیشہ ور قسم کے جو مذہبی لوگ تھے وہ دور تو ختم ہو گیا پوری دنیا کے اندر پیشہ ور مذہبی لوگ ہوتے ہیں نہیں سمجھے شاید آپ پیشہ ور مذہبی لوگ کیا باقی لوگوں کا صرف کام اتنا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا کچھ لوگ ہیں جو مندروں کی حفاظت کریں گے ان میں گھنٹیاں بجائیں گے پوجا پاٹ کا کام کریں گے گردواروں کا کام کریں گے گرجا گھروں کا کام کریں گے سلابات یہودیوں کے عبادت خانوں کو سنبھالیں گے مسجدوں کو کون سنبھالے گا اس میں عبادت کون ہوگی اس لیے کہ روحبانیت کو تو بین لگ چکا ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو صرف اسی لیے وقف کر دیں کہ بس اور ان کا کوئی کاروبار نہ رہے اور بس اس کو وہ کاروبار بنا لیں کس کو کاروبار بطور پیشہ اس کام کو کرنے لگیں اس کو تو پسند نہیں کیا گیا ہے تو پھر کون آباد کریں گے مسجدوں کو یسبح لو فیہا بالغدو والآصال فرمایا ان کے ہاں تو سنڈے سے سنڈے ہیں ہفتے سے ہفتے ایک دن نمبر آتا ہے کسی کے منگل کو منگل اور منگل اس منگل کو نمبر آیا دوسرے منگل کو کسی کے اتوار سے اتوار اور کسی کے سنیچر کو سنیچر اور یہ اللہ کے گھر کب آباد ہوں گے بالغدو والا سال صبح و شام اس میں اللہ کی تسبیح کریں گے ہر وقت میں اللہ کی تسبیح ہوا کرے گی ان گھروں کے اندر مگر سوال باقی ہے کون کریں گے رجال کچھ مرد کریں گے بہمت قسم کے لوگ کریں گے کیسے بہمت ہوں گے نہ تجارت جن کو نہیں غفلت میں ڈالتی ہے تجارت کاروبار مستقل کاروبار ولا بیعن اور نہ عارضی طور پر لینا دینا کوئی لینے دینے کے لیے گئے تو مسجد بھول گئی اور نماز بھول گئی نہیں نہیں یہ تو بزدل لوگ ہیں ان کچھ باہمت لوگ ہوں گے کاروبار کریں گے مزدوری کریں گے محنت کریں گے ملازمت کریں گے تجارت کریں گے مگر نہیں یہ تجارتیں ان کو غافل کریں گے عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے یہ لوگ آباد کریں گے مسجدوں کو وہ اقام طالح اور نماز قائم کرنے سے وہ اطاع کا اور زکات دینے سے ان کو غافل نہیں کریں گی تجارت زکات سے کیسے غافل کرتی ہے نماز تو بات آتی ہے سمجھ میں کہ آدمی لینے دینے میں بیچنے خریدنے میں لگ گیا تو نماز سے غافل ہو گیا اور مسجد نہیں پہنچ سکا مگر زکات تو سال میں ایک مرتبہ دینی ہے نہیں تجارت ہی آدمی کو زکات سے غافل کرتی ہے کہ جب مال آتا ہے تو اس کی محبت آتی ہے اور پھر زکوٰۃ دینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ کچھ مرد ہیں ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے لیکن ان کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کیسے ہوئی یہ طاقت کہاں سے آئی یہ خافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار یہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے تتقلب فیہ القلوب پلٹ جائیں گے جس میں دل والابصار اور نگاہیں دل پلٹ جائیں گے حناجر تک پہنچ جائیں گے نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی وہ قیامت کا دن وہ موت کا منظر وہ قبر کا منظر اس سے ڈرتے ہیں یہ چیز ان کو یہ طاقت دیتی ہے کہ یہ مصنوع کو آباد کرتے ہیں لیجزیہم اللہ یہ دن کیوں آئے گا فرمایا اگر نہ آئے تو پھر دنیا تو اندھیر نگری ہو جائے گی لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو احسن ما حملو ان اچھے اچھے کاموں کا جو انہوں نے کیے تھے احسن اس میں تفضیل ہے اسی کا میں نے ترجمہ کیا اچھے اچھے تاکہ یہ اشکال نہ ہو کہ اچھے کاموں کا بدلہ تو ملے گا مگر کمزور کاموں کا نہیں ملے گا سب اعمال کا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اور دے گا اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنے فضل سے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور دوسرا منع احسن کا یہ بھی کیا تاکہ بہترین جزا دے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے یعنی جزا بہترین ہے کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ اچھے ہوں گے تو بدلہ ملے گا اور ذرا کمزور ہوگا تو نہیں ملے گا واللہ یرزق من کمین بغیر حساب اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء جن لوگوں کو یہ اللہ کا نور نصیب نہیں اب ان کا تذکرہ وہ لوگ جو انکار کر گئے اور جن کو اللہ کا یہ نور نصیب نہیں ہے ان کی مثال کہتی ان کے دل ان کے سینے میں چراغ نہیں ہے کیا ان کا چراغ میں تیل نہیں ہے ان کو کیوں نہیں روشنی نصیب ہو رہی ہے جواب دیا وہ دو قسم کے انسان ہو سکتے ہیں ایک تو وہ انسان ہیں جو دنیا میں مس شراب میں لت پت شراب میں دھت اور گندے کاموں میں ہر وقت میں بس سوئے تو تب بھی گندا دماغ ہے کسی کی بہن کو چھیڑنا ہے کسی کی بیٹی کو چھیڑنا ہے اسی چکر میں وہ ساری زندگی پڑے ہوئے ہیں کہ بڈھے ہو کر بھی شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو فرمایا ان لوگوں کو نور نصیب ہوگا ان کا حال تو ایسا ہے جیسے سمندر کی تہ میں کوئی پڑا ہوا اب اس کو پوچھو چاچا روشنی ہوئی تو وہ کیا بتائے گا روشنی ہوئی نہیں اس کو کیا معلوم نور کہاں ہے دوسرا طبقہ ان میں وہ ہوگا جو کچھ نیک کام کرے گا مگر اپنی آتما کو مار چکا ہے اور پھر کبھی بھی اپنے روشنی کی طرف دھیان نہیں دیتا لیکن اپنے طور پر کچھ پن کرتا رہتا ہے نیک کام کرتا رہتا ہے اس کو بھی یہ روشنی نصیب نہیں ہوتی ہے کون ہے یہ لوگ اور اگر بغیر روشنی کے یہ مر جاتے ہیں تو ان کا پن کن کو کوئی کام دے گا فرمایا کچھ کام نہیں دے گا ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی ریگستان میں ریتیلے علاقے میں سفر کر رہا تھا اچانک اس کا پانی ختم ہو گیا اس کو بڑی پیاس لگی تو اس کو دور چمکتا ہوا پانی نظر آیا بیچارہ سفر کر کے ریت میں گیا ریت کا سفر آپ سمجھتے ہیں کہ پاؤں جاتے ہیں پھر کس طرح کھینچ کھینچ کے آدمی نکالتا ہے اب وہ جو پہنچا وہاں پر کسی طریقے سے تو یہ سوچ کر پہنچا تھا کہ یہ پانی یہ چمک رہا ہے لیکن وہاں دیکھا پانی نہیں بلکہ ریت کا ڈھیر ہے اب ادھر سے تھک چکا تھا بیچارہ بڑی مشکل سے وہاں پہنچا زبان اس کی اب چپکنے لگ گئی تھی منہ کے ساتھ اوپر جاتی ہے اوپر چپک جاتی ہے نیچے جاتی ہے نیچے چپک جاتی ہے بس پھر وہاں ہمت ہار گیا بیچارہ وہیں پڑ گیا وہیں بہت آ گئی اس کو پانی نصیب ہوا نہیں ہوا اسی طرح ان کے پن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے کہ مالک الملک کو انہوں نے نہیں تسلیم کیا والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اعمالہم ان کے کو کا سراب ریت کے ڈھیر کی طرح ہے سراب وہ ریت جو دور سے چمکتی ہوئی پانی نظر آتی ہے بقیع جو ایک چٹیل میدان میں ہو ریت کا ڈھیر یحسبہ الظمآن گمان کرتا ہے اس ریت کو الظمآن پیاسا آدمی ماء پانی حتی اذا عید جا ہو یہاں تک کہ جب وہ ریت کے ڈھیر کے پاس آیا لم یجدہ شیئا تو نہیں پایا اس نے ریت کے ڈھیر کو کچھ بھی وجد اللہ ہو اور پایا اس نے اس کے پاس اب اللہ کو اللہ کو پایا یعنی موت کا وقت آ گیا تو اتابہ اللہ نے اس کا پورا حساب کر دیا ادھر موت آ گئی ادھر پانی نصیب نہیں ان کے اعمال کے لیے یہ پہنچ گئے اللہ کے یہاں اسی طرح موت آ گئی مرتے دم تک ان کو نور نہیں نصیب ہوا اب اللہ کے یہاں پہنچے کہ ہمارے کا کام کو بدلہ ملے نیکیوں کا بدلہ ملے جواب ملے گا جن ایمان والوں نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا ان کو نہیں کچھ بدلہ ملا تو تم کو کیا ملے گا واللہ قریب الحساب اور اللہ جلد حساب لے لینے والا ہے البتہ حدیث میں ہے کہ زندگی میں دنیا میں جو مالک الملک کو نہ مانے اس کو اس کے کاموں کا سلا دنیا میں ملتا ہے کوئی پن کرتا ہے تو دنیا میں بیماریوں سے بچ گیا پریشانیوں سے بچ گیا مصیبتوں سے بچ گیا اور میں عرض کر چکا کہ دنیا کے بارے میں ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے مگر آخرت میں جنت مل جائے جب تک توبہ نہیں کریں گے اور کفر نہیں چھوڑیں گے تب تک جنت کی دعا قبول نہیں ہوگی یہ تو ان کی مثال ہے نا کہ جو کم سے کم کچھ نیکیاں کرتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں شراب میں مست نہیں ہیں گندے کاموں میں لگے ہوئے نہیں ہیں اپنے طور پر نیکیاں کرتے رہتے ہیں کوئی پل بناتا ہے کوئی سڑکیں بناتا ہے کوئی ہاسپٹل بناتا ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ ہاسپٹل اور پل اور سڑکیں وہی بناتے ہیں جو سب سے گندے کیوں وہ یہ سب کچھ دکھاتے ہیں لوگوں سے ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائے دوسرا طبقہ جو پتہ ہی نہیں اس کو نیکی کیا ہے اس کو بتاؤ کہ جی لوگ بھوکے مر گئے ہیں آپ بھی کچھ دو کہتے بھوک کی ہوں ہے جی اس کو پتہ ہی نہیں بھوک ہوتی کیا ہے وہ لوگوں سے پوچھے گا بھوک کیسے ہوتی ہے ہیں ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا کیا اس نے دیکھی نہیں کبھی اس کو خیال ہی نہیں کبھی اس کی مثال کیا ہے ہائے ہائے اس کی تو عجیب مثال او کا ظلمات یا ان کے آؤں کی مثال ہے ظلمات اندھیریوں کی کئی کئی اندھیریاں فی بحر لجن لجین گہرے سمندر میں اندھیریاں یہ گہرے سمندر میں پڑا ہوا ہے اندھیریاں یغشاہ موجن ڈھانپتی ہیں ان اندھیریوں کو پانی کی لہریں من کی ہی ان لہروں کے اوپر دوسری لہریں من کی ہی صحاب اور اس سمندر کی لہروں کے اوپر بادل کی اندھیریاں اب اتنی اندھیریوں میں پڑا ہوا ہے میں نے اسی لیے کہا نا کہ ایسا آدمی جو چرسی اور ہیروئن کھانے والا اور شراب میں دھت اور گندے کاموں میں لگا ہوا ایسے آدمی کو بتاؤ آپ چاچا کچھ پنوی کی تو ہی ہے اس کو کیا معلوم پن کیا ہوتا ہے یار نے کہا میں سے ایک ہی چکر ہے اگر تجھے کوئی شاویز آتا ہے تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے تو مجھے بھی بتا دیں ظلمات فوق بعض اندھیریاں ہیں بعض بعض کے اوپر اوپر فرمایا تھا نور نور پر ہے روشنی روشنی پر اور یہاں لائٹ لائٹ پر اور یہاں کا اندھیری اندھیری پر کتنی اندھیری اذا اخرج لم خرج يراها جب نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو قریب نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے ہائے ہائے اپنا ہاتھ نکالتا ہے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا اس کو کہاں سے روشنی نصیب ہو جائے گی جب تک آپ اس نالی سے اس کو نہ نکالیں تب تک آپ اس کو بتاتے رہیں موت ہے قیامت ہے قبر ہے خدا کی عدالت ہے اس کو کیا معلوم مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے تو ادا اخراجہ وہ جب نکالتا ہے اپنا ہاتھ لم یا قدی رہا قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے وہ نورا اور جس کے لیے اللہ روشنی مقرر نہ کرے اللہ جس کو روشنی عطا نہ کرے له من نور تو کہاں سے اس کو روشنی نصیب ہو جائے گی اور اللہ کے یہاں سے کس کو نصیب ہوتی ہے جو طلب کرتا ہے سرور و نور و وجد و حال ہو سکتا ہے سب پیدا مگر شرط ہے پہلے لازم کی کر اپنے اندر طلب پیدا جب طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرے گا مگر طلب نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرے گا صدق اللہ مولانا العظیم